والله يعلم متقلبكم ومثواكم رکو پورا نہیں ہوا تھا لیکن یہ اہم آیت تھی میں نے اس لیے بیچ میں وقفہ دیا فعلم من تو جان لیجئے اوپر کے واقعات سے معلوم ہوا اوپر کے واقعات سے نتیجہ نکلا ہر دور کے اندر ایمان والوں کو غلبہ نصیب ہوا اور جو ایمان کی دولت سے محروم تھے ان کی پلاننگ بہت مضبوط تھی سب کچھ تھا مگر آخر ان کو شکست سے ہی دو چار ہونا پڑا لَا لا إِلَّا اللہ تو جان لیجئے انہو بات یہ ہے لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ سوائے اللہ کے اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں کوئی مشکل کشا نہیں کوئی لائق عبادت نہیں الہ وہ ذات جس کی عبادت کی جائے کوئی لائق عبادت نہیں وَسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ آپ بخشش مانگیے لِذَنْبِكَ اپنی لغزش کے لیے وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں کے لیے والمؤمنات اور ایمان والیوں کے لیے واللہ یعلم متقلبکم اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے متقلبکم تمہارے پلٹنے کی جگہ کو پلٹ کر جانے کی جگہ کو وہ مسواکم اور اللہ جانتا ہے تمہارے مستقل ٹھکانے کو متقلبہ سے کیا مراد ہے اور مسوہ سے کیا مراد ہے انسان کی زندگی میں جو بھی عارضی مقام ہوتا ہے اس کو متقلبہ سے تعبیر کیا گیا اور جو مستقل ہوتا ہے اس کو مسوہ سے تعبیر کیا گیا عارضی کیا ہو سکتا ہے کہتے ہیں کہ پشت ماں باپ کی پشت اور رحم مادر یہ بھی دو مقام انسان کے لیے ایک عارضی ہے دوسرا مستقل ہے اور رحم مادر کے مقابلے میں یہ دنیا دنیا مستقل ہے رحم مادر عارضی ہے اور دنیا کے مقابلے میں قبر کا زمانہ وہ مستقل ہے اور یہ دنیا عارضی ٹھکانا ہے اور قبر کے مقابلے میں آخرت کا مقام کوئی جنت میں گیا کوئی جہنم میں گیا وہ مستقل ہے اور یہ قبر کا زمانہ عارضی ہے واللہ یعلم تقلبکم ومسواکم اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارے پلٹ کر جانے کی جگہ کو ومسواکم اور تمہارے ٹھکانے کو ایک مقام اور یہاں وَتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ اور بخشش مانگیے اپنی لغزش کے لیے اور بخشش مانگیے ایمان والوں کے لیے اور بخشش مانگیے ایمان والیوں کے لیے اس سے کیا مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا فرمائیں یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے ایمان والیوں کے لیے بخشش کی دعا فرمائیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے لیکن اپنے لیے بخشش کی دعا مانگیے اس سے کیا مراد ہے ہم یہ بات بار بار پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں سارے انبیاء کرام نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتے ہیں اور نبوت کے بعد بھی معصوم ہوتے ہیں اور جس کو ہم گناہ کہتے ہیں وہ گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ یہ مطلب نہیں کہ صرف کبیرہ سے معصوم ہوتے ہیں صغیرہ ہو یا کبیرہ دونوں سے معصوم ہوتے ہیں صغیرہ سے بھی معصوم ہوتے ہیں اور کبیرہ سے بھی معصوم ہوتے ہیں تو پھر یہاں پر زم سے کیا مراد ہے تمام امت نے اس کا یہی مطلب سمجھا کہ صغیرہ اور کبیرہ دونوں گناہوں سے سارے انبیاء معصوم ہوتے ہیں تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات ہی کیا ہے لیکن اس کے باوجود کچھ چھوٹی چھوٹی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے اعتبار سے بہت بڑی نیکیاں لیکن انبیاء کرام کی شان کے اعتبار سے ان کے بڑے مرتبے کے اعتبار سے وہ اس کو لغزش میں شمار کر لیتے ہیں اور وہ اپنی جگہ اس کے لیے پریشان رہتے ہیں حالانکہ وہ لغزش حقیقت میں گناہ نہیں ہوتا ہے اس کی مثال آپ پیچھے پڑ چکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر منافقوں سے منافقوں کو جو بہانہ بنا بنا کر کے چھٹی مانگ رہے تھے آپ نے چھٹی دے دی ان سے صرف نظر فرمایا ان سے درگزر فرمایا اس پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی اف اللہ و عظیم تلا دسویں پارے میں ہم پڑھ چکے آپ کو اللہ نے معاف کر دیا لما عظیم تلا آپ نے ان کو اجازت دی کیوں تھی نہیں دینے کی ان کو اجازت آج ظاہر ہے کہ یہ ہمارے اعتبار سے ادنا سے ادنا بھی خطا نہیں ہو سکتی کیوں خطا اس کو کہتے ہیں اگر آپ کو منع کیا جاتا کہ منافقوں کو اجازت نہیں دینا پھر آپ اجازت دیتے تو خطا ہوتی آپ کو کہا جاتا کہ اجازت دے دو اور آپ اجازت نہ دیتے تو پھر خطا ہوتی کوئی ایسا کام جس کے لیے کہا جائے کہ کرو ایسا نہیں ہو سکتا کہ انبیاء کرام نہ کریں اور بھی جس کے لیے کہا جائے کہ نہ کرو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ انبیاء کرام کریں صرف ایک بات حضرت آدم علیہ السلام کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں مگر ہم پڑھ چکے قرآن پاک نے خود اس کا جواب دے دیا نہ کیا آدم آدم علیہ السلام بھول دے ہم بھول کر کھاتے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے معلوم ہوا جب بھول کر کے ہو وہ ہمارے اعتبار سے گناہ نہیں ہوتا ہے ان کی شان اور ان کے مرتبے کے اعتبار سے ہوتا ہے جس کو وہ کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا ان کی شان کے اعتبار سے ان کے مرتبے کے اعتبار سے وہ اس کو لغزش شمار کرتے ہیں اور اس کے لیے پریشان رہتے ہیں حقیقت میں وہ کوئی لغزش نہیں ہوتی ہے آگے پڑھیں گے ہم حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آپ کی مجلس میں تشریف لائے اور بار بار سلام کیا اور ما کی اللہ اس علم میں سے مجھے بھی سکھائیے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ کو ناگواری ہوئی کہ یہ گھر کے آدمی ہیں رشتہ دار ہیں ایمان والے ہیں کبھی بھی سیکھ سکتے ہیں وہ جو آپ کو ناگواری ہوئی اس کے اثرات آپ کے چہرے پر بھی دیکھے گئے قرآن کریم نازل ہوا عبس و عبصول آپ نے تیوری چڑھائی آپ نے منہ موڑا آپ نے کا ترجمہ میں نے کیا ورنہ قرآن پاک نے غائب کا کا استعمال کیا وہ وہاں آئے گا تو انشاءاللہ عرض کریں گے اس وجہ سے کہ آپ کے پاس اندھا آیا آپ کو بالکل نہیں یہ فرمایا گیا تھا کہ جب اندھا آئے تو آپ تیوری بھی نہ چڑھائیے آپ ناگواری بھی نہ کیجیے اور آپ ان کے سلام کا جواب دے کر ان کو سکھانا شروع کر دیجئے اور مکہ کے مشرقین سے آپ رخ پھیر لیجئے یہ آپ کو بالکل نہیں کوئی حکم دیا گیا تھا مگر آپ نے اجتہاد سے ایک کام کیا اس کے اوپر ایسا کیا گیا اور پڑھیں گے ہم آگے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر مسلحت سمجھ کر مناسب سمجھ کر کے شہد کو اپنے اوپر حرام قرار دے لیا پروردگار کا کلام نازل ہوا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں حرام قرار دیتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے آپ اپنے آپ کو کیوں مشقت میں ڈالتے ہیں یہ وہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس کے لیے لغزش کہا گیا یہ بڑا اہم موضوع ہے ایک پیچھے بھی آیا تھا میں نے کہا تھا کہ اس دن طبیعت ٹھیک ہے آگے عرض کروں گا ابھی آگے آ رہا ہے جب یہ جملہ بولتے ہیں تو خاتم بدہن کسی امتی کے ذہن میں ادنا سے یہ خیال نہیں آ سکتا کہ آپ نے کوئی گناہ کیا ہے نوز باللہ اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استغفار کسی ایسی لغزش کے لیے ہو جو آپ کے مرتبے کے خلاف جیسے میں نے عرض کیا محض امت کی تعلیم کے لیے امت کو سکھانے کے لیے کہ جو امام الانبیاء ہیں جو سید الاولین والآخرین ہیں ان سے جب ہم کہہ رہے ہیں کہ استغفار کرو تو تم کس بات کی مولی ہو تم ان کی نقل ان کی اتباع کرو ان سے سیکھو جس طرح وہ استغفار کرتے ہیں اس طرح تم بھی استغفار کرو اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی استغفار فرماتے تھے صحابہ فرماتے ہیں ایک ایک مجلس میں بعض دفعہ سو بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اس کے باوجود کہ آپ کو استغفار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو امت کو تعلیم ملتی تھی کہ جب معصوم اتنی استغفار کر رہے ہیں تو عام انسان کو کتنی استغفار کرنی چاہیے اس مقام کا یہ جو میں نے معنی عرض کیا کیا یہ میں اپنی طرف سے عرض کر رہا ہوں بخاری شریف کی روایت ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کی کثرت فرماتے ہیں یہاں تک کہ آپ کھڑے کھڑے آپ کے پائے مبارک کے اوپر ورم آ جاتا ہے صحابہ کو ترس آتا ہے حضرت امی عائشہ صدیقہ کو ترس آتا ہے کہ کیا آپ کے لیے اعلان نہیں ہو گیا ہے کہ آپ کے اگلے پچھلے لغزش ہو ہی نہیں سکتی اگر وہ تو سب معاف تو پھر آپ اتنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے بارے میں نہیں ہے یہ کسی اور کے بارے میں بلکہ آپ کیا فرماتے ہیں اولم اکن عبدن شکورا تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں اس نے اگر مجھ میرے لیے یہ اعلان کیا ہے تو مجھے تو اس کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے اور اس کا شکر گزاری کا یہی طریقہ ہے کہ میں کثرت کے ساتھ استغفار کروں اور کثرت کے ساتھ اس کی عبادت کرو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی معنی سمجھتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے صحابہ نے جب یہ عرض کیا آپ سے کہ آپ کی شان میں تو یہ اترا ہے پھر آپ اتنا کیوں پریشان ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی یہی معنی سمجھتے ہیں اور مسلم شریف کی روایت مشکا شریف کی روایت آپ نے بھی سنی ہوگی پڑھی ہوگی کہ قیامت کے دن جب لوگ حساب کتاب شروع کرنے کے لئے پریشان ہوں گے تو انبیاء کرام کے پاس جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے نوح علیہ السلام کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہر ایک عذر کرے گا کہ میں یہ کام آج نہیں کر سکتا ہوں آخر میں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اور وہ فرمائیں گے کہ یہ شفاعت کوئی نہیں کر سکتا ہے یہ صرف رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہی کر سکتے ہیں اور وجہ اس کی کیا فرمایا کہ تمام انبیاء کرام نے یہ خوشخبری یہ مزدہ صرف انہی کو سنایا گیا کہ ان سے جو لغزش پہلے ہو جائے ہوئی نہیں وہ بھی معاف اور اگر بالفرض والمحال بعد میں کوئی ان کے مرتبے والی جو میں نے کہا نہ صغیرہ میں آئے نہ کبیرہ میں آئے ویسی ہو جائے تو وہ بھی معاف اور اگر ہم کوئی کام یہاں کریں اور ہم سے لغزش ہو گئی تو ہمارے لیے تو یہ وعدہ نہیں ہے تو ہم کس طرح کر سکتے ہیں ہم وہ کر سکتے ہیں چونکہ ان کے لیے معافی کا اعلان ہے وہ کر سکتے ہیں ہم نہیں کر سکتے ہیں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آیت کا یہی معنی سمجھتے ہیں ساری امت یہی سمجھتی ہے ایک طبقے نے امت کو بے وقوف بنایا یا وہ خود بے وقوف بنے ان کے دل کا حال وہ جانتے ہیں میں اس کو نہیں کہہ سکتا ہوں انہوں نے ان آیتوں کا ترجمہ ہی موڑ توڑ دیا کیا کہنے لگے کہ زمب کی نسبت لغزش کی نسبت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ نہیں تو پھر کیا ترجمہ کیا انہوں نے انہوں نے ترجمہ وہ کیا نہ جو کسی ڈکشنری سے ملتا ہے نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے ملتا ہے نہ صحابہ کے کسی قول سے ملتا ہے نہ عربی زبان کسی طور پر بھی اس ترجمے کو برداشت کرتی ہے انہوں نے ترجمہ کیا وَسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ آپ بخشش مانگیے اپنے خاص ایمان والے بندوں کے لیے اپنے لیے نہیں اپنے خاصوں کے لیے اور وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور عام ایمان والوں کے لیے وَالْمُؤْمِنَاتِ عام ایمان والی بندیوں کے لیے اب اتنی عربی تو آپ بھی سمجھتے ہیں اپنے خاص دوستوں کے لیے اپنے خاص امتیوں کے لیے یہ کس لفظ کا ترجمہ ہوا اور عام ایمان والوں کے لیے عام ایمان والیوں کے لیے یہ کس لفظ کا ترجمہ ہوا یہ ویسا ہی ترجمہ ہوا جو ترجمہ میں نے آپ کو رحمان میں دکھایا تھا وہ اللہ بیان اور سکھایا ان کو ماکان کان با یا کا بیان یہ ماکان و ما یا کس کا ترجمہ ہوا کچھ معلوم نہیں پوچھو جواب دیں گے کہ یہ الہامی ترجمہ ہے یہ الہامی ترجمہ ہے جس کا کسی زبان سے تعلق نہیں اور آگے آ رہا ہے سورہ فتح کے اندر وہاں کیا ترجمہ کیا ایک ہی بات حل کر لیتے ہیں تاکہ وہاں وقت نہ لگے وہاں پروردگار نے آپ کے لیے چار انعاموں کا اعلان کیا فرمایا صلح حدیبیہ ہوئی اس موقع پر آپ کے لیے چار انعام کا اعلان اور ایک انعام یہ ہے یقر وَمَا تَأَخَّرُ آپ ہی کے لیے انبیاء کرام میں یہ اعلان ہو رہا ہے کہ آپ سے پہلے کوئی لغزش ہو حالانکہ ہوئی نہیں وہ بھی معاف اگر بعد میں ہو حالانکہ ہوگی نہیں مگر وہ بھی معاف بالفرض آپ کو اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ اس پریشانی میں رہیں سب معاف کر دی پروردگار نے یہ آپ ہی کے لیے اعلان ہوا کسی دوسرے کے لیے اعلان نہیں ہوا جو اعلان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوا تھا ان لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا کیا نوز بلّہ اس کا ترجمہ یہ کیا تاکہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے آپ کے پچھلے لوگوں کی پچھلے لوگ کون تھے قارون ہے نمرود ہے فراؤن ہے شداد ہے ان سب کی بخشش ہو چکی مسٹر ابلیس بھی اس میں شامل ہے اور آپ سے بعد والوں کی تو آپ قیامت تک جتنے بیمان آئیں گے سب کی معافی آیت آپ کے لیے نازل ہوئی جوہر ازما ربو دی سارے دی گنا کر دی فارسی والے کسی نے کہا یہ عجیب بانٹ ہے ہم سے لیتے ہیں دوسروں کو بانٹتے ہیں اللہ یہ انعام اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہا ہے اور یہ دوسروں کو بانٹ رہے ہیں میں نے یہ بات اتنی تفصیل سے اس لیے عرض کی میں تو بالکل کسی جماعت کا نام نہیں لیتا کسی فرد کا نام نہیں لیتا نہ اس کو ہم کوئی مقصد لیکن یہ طبقہ امت کو بیوقوف بنا رہا ہے اور پھر کیا کہتا ہے آج سے لے کر ساڑھے چودہ سو سال پیچھے تک جس جس نے بھی ترجمہ کیا سب نے غلط ترجمہ کیا حضرت شاہ ولی اللہ مسند ہند ان کا ترجمہ کرتے وہ بھی غلط تو ان کے بیٹے شاہ عبد القادر کا وہ بھی بالکل غلط اور ان کے بیٹے شاہ رفیع الدین کا وہ بھی غلط شاہ عبد العزیز کا وہ بھی غلط ساری دنیا کے ترجمے غلط اور ایک تمہارا ترجمہ ٹھیک ہوا ان سے پہلے حضرت شیخ سعدی نے ترجمہ کیا تھا وہ بھی غلط جو مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوئے سب نے یہی ترجمہ کیا کوئی دوسرا ترجمہ بن ہی نہیں سکتا ہمارے یہاں کشمیری کے دو ترجمے چھپے دونوں یہی ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں کہنے لگے یہ بھی غلط تو پھر صحیح کس کا ہوا یہی صحیح ہوا ہو سکتا ہے یہ بھی ممکن ہے ویسے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے سو فیصد خلاف آپ نے فرمایا لن تجتمع امتی علی الضلالہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میری ساری امت گمراہی پر اکٹھی ہو جائے تو ساری امت چودہ سو سال تک گمراہی پر اکٹھی رہی اور اب تو پیدا ہوا اس کو صحیح راستے پر لگانے کے لیے تو پھر وہ حدیث کہاں گئی لیکن چلو ہم حسن زن کے طور پر مان لیتے کہ شاید کوئی کام کی بات ہو اس میں بھی اور کرنا چاہیے لیکن ہم نے انہیں کو دیکھا کہ ذرا دیکھیں کہ حضرت کا کیا حال ہے کیا یہ ہماری ضد میں کہا جا رہا ہے کہ اپنے طور پر کہا جا رہا ہے وقت نہیں دسویں پارے میں اللہ عنہ کا وہاں ترجمہ آیا تو حضرت بھی بھول گئے دروغ رہا حافظہ نباشت جھوٹے کو یاد نہیں رہتا ہے کہ میں نے کوئی نیا نظریہ بنایا ہوا ہے امت سے ہٹ کر کے وہ بھول گئے تو وہاں کیا ترجمہ کیا عف اللہ عمل لہم وہاں ترجمہ کیا اللہ تجھ کو معاف کرے ترجمہ تھوڑا بدل دیا یعنی پورے طور پر سمجھ میں نہ آئے لیکن یہ لفظ تو کہا نا کہ اللہ معاف کرے تو گویا کوئی مسئلہ ہے جس کے لیے کہہ رہے اللہ معاف کرے اب اللہ کو کا لما میں تعلق اللہ آپ کو معاف کرے یہ ترجمہ ہمارے سامنے ہے دکھاتا ہوں ابھی پانچویں پارے میں پہنچے یہی لفظ وہاں پر بھی ہے وسطی وس تب پھر آپ بخش مانگیے وہاں وہ بھی یہی ترجمہ کر رہے ہیں آپ بخش مانگیے دروغ رہا حافظہ نباشد بھول گئے دو مقام میں نے دکھایا آپ کو اس سے بڑھ کر جو اصل بتانا یہ تو آپ علماء اکرام آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں خود دیکھو اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے میں نے کہا تھا احقاف میں کہ یہ موقع ہے یہ آپ کو یاد دلا رکھنا چاہیے وہ کون سا ادری معیوف بی ولا بھی میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا اور میں نے اس کے لیے عرض کیا تھا کہ مفسرین اس کی کیا تفسیر کی کہ میں بیمار ہوں گا میں صحت مند رہوں گا اور میرے ساتھ کوئی بات پریشانی کی پیش آئے گی میں زخمی ہوں گا میرا دندان مبارک شہید ہوگا تمہارے ساتھ کیا پیش آئے گا وہ جانتا ہوں جس کی وہی ہوئی ہے اور جس کی وہی نہیں ہوئی اس کی تفصیل میں نہیں جانتا ہوں اور یہ حضرت کیا ترجمہ فرما رہے ہیں ادھر کہہ رہے ہیں کہ زمب کی نسبت اللہ کے حبیب کی طرف نہیں کرنی ہے تو ادھر ترجمہ کیا فرما رہے ہیں یہ دیکھیے وما ادری مایوف الو بی بکم ترجمہ ہے اور میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور میں نہیں جانتا تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا ایک طرف آج عالم الغیب کا دوسری طرف ترجمہ بھی دیکھ رہے ہیں آپ یہی ترجمہ ہو رہا ہے اس کے اوپر تفسیر فرماتے ہیں حاشیاں لکھتے ہیں اس سورت کا حاشیاں ہے یہ تیئیس نمبر ترجمہ اس کے معنی میں مفسرین کے چند قول ہیں اب جب چند قول ہوں گے تو جو یہاں نقل کریں گے اس کا مطلب وہ سب سے صحیح قول ہوگا نا جس کو نقل کریں گے تو سب سے صحیح قول کیا ہے ایک تو یہ کہ قیامت میں جو میرے اور تمہارے ساتھ کیا جائے گا وہ مجھے معلوم نہیں استغفر اللہ یعنی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم کہ قیامت کے دن میرے ساتھ کیا کیا جائے گا کیا حضور کو نہیں معلوم تھا کہ میں بخشا جاؤں گا اور کیا حضور کو معلوم نہیں تھا کہ یہ جہنم میں جائیں گے گرا آفزانہ بادشاہ کیا سوچ کر کہا تھا ایک تو یہ کہ قیامت میں جو میرے اور تمہارے ساتھ کیا جائے گا وہ مجھے معلوم نہیں یہ مانا ہوں تو یہ آیت منسوخ ہے ٹھیک یہ آیت منسوخ ہو گئی اب اس کی جگہ دوسری آیت آ گئی دوسری آیت کون سی آئی اس کی جگہ مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مشرق خوش ہوئے اب مروی ہے یہ بھی معلوم ہے کس نے روایت کیا اور کہنے لگے کہ لاکھ عزا کی قسم اللہ کے نزدیک ہمارا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یکساں حال ہے انہیں ہم پر کچھ بھی فضیلت نہیں اگر یہ قرآن ان کا اپنا بنایا ہوا نہ ہوتا تو ان کو بھیجنے والا انہیں ضرور خبر دے دیتا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا ان کے ساتھ وہ کیا کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے سور فتح کی آیت نازل فرمائی لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا نیلمات جب آپ کو یہ پریشانی ہوئی کہ آپ کے ساتھ قیامت کے دن کیا کیا جائے گا یعنی آپ کی بخش نوز باللہ خاتم بدہن کیا جملہ ہے کی جائے گی کہ نہیں کی جائے گی اس کے اوپر سورہ فتح کی آیت نازل ہوئی اور سورہ فتح کب نازل ہوئی ہے آپ ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ شاء اللہ سلح ادیبیہ کی اور سلح حدیبیہ کب ہوئی سن چھ ہجری میں اور سن چھ ہجری کا مطلب کہ چھ سال آپ کو مدینہ میں ہو گئے اور تیرہ سال مکہ میں تو کتنے سال ہو گئے حساب بہت تیز آپ کا انیس سال بیت گئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہی نہیں کہ میری بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی استغفر اللہ اور آپ کو یہ معلوم ہی نہیں کہ مشرقین جہنم میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے اتنا قرآن نازل ہو چکا ہے اور انیس سال تک آپ کو یہ معلوم نہیں ادھر وہ بات اور ادھر یہ بات بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں جی اصل میں یہ خان صاحب کی تفسیر نہیں تفسیر تو یہ دوسرے صاحب نے لکھی ہے فلانے صاحب نے کیا وہ خان صاحب کے خاص مرید نہیں تھے لیکن نہیں ہمیں اس سے بھی نہیں خان صاحب کی اپنی کتاب ہے اس میں بھی بالکل یہی عبارت ہے اپنی کتاب ہے اس میں بھی بالکل یہی عبارت ہے میں نے حوالہ نوٹ کر کے اس کا رکھا ہوا اپنی کتاب کا اس میں بھی یہی عبارت ہے اپنی کتاب جی نفی الفید ان کی کتاب ہے چھپی ہوئی ہے پرنٹڈ ہے اس میں بھی یہی عبارت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ تک نہیں معلوم تھا کہ میرے ساتھ قیامت کے دن کیا کیا جائے گا اور مشرقین کے ساتھ کیا کیا جائے گا سور فتح نازل ہوئی اللہ نے فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے تب آپ کو پتا چلا اب اگر نسبت اس کی حضور کی طرف نہ کریں تو اس کا مطلب تو سور فتح کے بعد بھی نہیں پتا چلا یہاں کس کی طرف نسبت کر رہے ہیں اللہ کے حبیب کی طرف کر رہے گناہ کی نسبت تبھی تو مانا یہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تو آپ کو پتا چل گیا کہ آپ کی معافی ہوگی چنانچہ اسی آیت کے لیے آگے لکھتے ہیں نازل فرمائی صحابہ نے عرض کیا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو مبارک ہو آپ کو تو معلوم ہو گیا کہ آپ کے ساتھ کیا کیا جائے گا آپ کو معلوم ہوا انیس سال کے بعد یہ انتظار ہے کہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا اللہ تعالیٰ ایمان والے بخشے جائیں گے کہ نہیں بخشے جائیں گے صحابہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت نازل فرمائی یوتھ خل المینا محمیناتی تحتی الانہار تاکہ اللہ تعالیٰ داخل کرے ایمان والوں کو جنت میں تو کیا اس سے پہلے جو قرآن نازل ہوا اس میں ایمان والوں کے لیے بشارت نہیں تھی تاکہ وہ جنت میں داخل ہو اس سے پہلے قرآن میں بھی تھی اصل بات زد ہے اللہ ہیں اور زد کی وجہ سے کہاں کہاں پہنچتا ہے انسان اللہ حفاظت فرمائے قرآن کریم سے پہلے ترجمے سے پہلے ایک فہرست بنائی گئی فہرست مضامین قرآن کریم دیکھیے مضامین قرآن کریم کی فہرست جو طبقہ یہ کر سکے اس فہرست کی صرف میں ایک بات سناتا ہوں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے اگر وہ اس طرح ترجمے کو بدل دے قرآن پاک کا اور ساڑھے چودہ سو سال میں ترجمے میں جتنا بلنڈر کیا گیا اتنا اور کسی ترجمے میں ملتا ہے ہم کو قادیانیوں کے ترجمے میں اتنا نہیں ملتا ہے روافظ کے تراجم میں نہیں ملتا وہ کیا کیا کرتے ہیں جتنا یہ کیا گیا اس کی فہرست میں سمجھو کہ فہرست کیسی بنی لسٹ کیسی بنی اس میں کیا کیا بیان ہوا یعنی یہ سمجھا ہے قرآن پاک کا کہ قرآن پاک کے اندر کیا کیا مضمون بیان ہوئے اور قرآن پاک کیا بیان کرنے کے لیے نازل ہوا ایک سرخی دیکھیے قرآن پاک کس لیے نازل ہوا اس لیے نازل ہوا محبوبہ نے خدا دور سے سنتے دیکھتے اور مدد کرتے ہیں کیا عرب کے کافروں کو یہ معلوم نہیں تھا کیا وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پوجا نہیں کرتے تھے کیا عیسائی نہیں کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا یہودی نہیں حضرت عزیر کی پوجا کرتے تھے کیا مشرقین فرشتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے تو قرآن کریم ان کو یہ بتانے کے لیے نازل ہوا محبوبہ نے خدا دور سے سنتے دیکھتے اور مدد کرتے یہ کس سے ثابت ہو رہا ہے قرآن سے ثابت ہو رہا ہے یعنی قرآن پاک میں یہ مضمین ہے ہے کہاں کہاں اس کے لیے آیتیں پیش فرمائی ایک آیت پیش فرمائی بس صرف میں ایک ایک حوالے دیتا ہوں بس سب کا یہی حال ہے انہو یراکم ہوا من حیث لا ترونہم یہ سورہ آراف کی آیت ہے آٹھویں پارے کی اس میں حوالہ دیا ہے پارہ نمبر آٹھ سورہ آراف سفر نمبر دو سو بائیس اس کا سفر نمبر دو سو بائیس اب دو سو بائیس صفحہ ہم کھولتے ہیں یہ آیت آگے ان نہ ہو یا من حیث لا ترونہم اس آیت کو آپ بھی پڑھیں اپنی جگہ یا بنی آدم لائف شیتان یہ آیت نمبر ستائیس ہے اے آدم کے بیٹو تمہیں شیطان فتنے میں نہ مبتلا کر دے کما اخرج بویکم من الجنہ کون فتنے میں مبتلا نہ کرے بولو نا شیطان جیسا کہ اس نے نکالا تم کو جنت سے لباس کاما لوریا سوہاسی ما تاکہ وہ اتارے ان سے ان کے لباس اور دکھائے ان کو ان کے سطر کی جگہ کس کا ذکر چل رہا ہے شیطان کا انہو یراکم آگے ترجمہ ہی نہیں کپڑتا ہوں بے شک وہ اور اس کا تم با تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھتے یہ کس کے لیے کہا گیا کون دیکھتا ہے شیطان دیکھتا ہے اور اس سے کیا ثابت کیا گیا اس سے کیا ثابت ہوا پھر محبوبان خدا دور سے دیکھتے ہیں کیوں اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ بیچارہ سادہ قاری امت سادی ہے اس کو لمبی چوڑی باتیں معلوم نہیں وہ یہیں سے پڑھنا شروع کرے گا بے شک گور اس کا کنبا تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ تمہیں نہیں دیکھتے او دیکھو بھائی ولی بھی دیکھتے ہیں بزرگ بھی دیکھتے ہیں ان کی اولاد بھی دیکھتی ہے اور یہ دیکھو مانتے نہیں ہیں جو شخص قرآن پاک کے ساتھ ایسا بلندر کر سکے ہیں کی آیت کو اللہ کے نیک بندوں پر فٹ کر سکے اگر وہ ویسا ترجمہ کر دے تو ہمیں اس سے کوئی کوئی حیرت نہیں ہے ہمیں نہیں لگے گا کہ بھئی کتنا بڑا کام ہو گیا بعض لوگوں کو یہ بات ہم نے دکھائی انہیں کے ماننے والوں کو تو انہوں نے کہا کہ نہیں اصل میں یہ انڈیکس جو ہے وہ بعد میں کسی نے تیار کیا ہے اللہ جزائے خیر دے ہیں ادارہ تحقیقات اسلامیہ کو اس نے گزشتہ دو چار سال پہلے ایک کتاب تھا اس کا نام ہے تشت الجوہرات تشت الجوہرات اس میں لکھ دیا کہ اس میں صرف یہی ہے کہ یہ جو فہرست تیار کی خان صاحب نے یہ تو موتیوں کا ایک کھال تیار کیا امت کے لیے ایسے قرآن پاک کے مضامین جس کی طرف کسی کی نظر نہیں تھی وہ سامنے پیش لائے اب ہم نے کہا کہ آپ بتائیے گھر کا بیٹی لنکٹ ہے آپ تو خود کہہ رہے ہو انہیں کی یہ ان کی طرف منسوخ کر رہے ہو اور پہلے کہہ رہے جی کسی اور نے چھاپ دی حالانکہ اور نے چھاپ دی جب سے ترجمہ چھپ رہا تب سے اس کے ساتھ چھپ رہی ہے تو آپ نے کیوں نہیں کہا یہ غلط چھپ رہی ہے استغفر اللہ ثم استغفر اللہ ثم استغفر اللہ میں نے اس لیے یہ بات عرض کی پہلے تو ساری امت کا اس پر ایمان ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کام بھی کہے جاتے ہیں بسا اوقات وہ کام ہوتے ہیں کہ جو ان کو فرمائے جاتے ہیں اصل میں ہم کو سنائے جاتے ہیں آپ امت کے لیے نمونہ بنیں گے چنانچہ آپ نے جو دعائیں فرمائیں ہیں بظاہر تو اپنے لیے دعا فرمائی لیکن تھی کس کو سکھانے کے لیے امت کو سکھانے کے لیے امت نے اس سے سیکھا کہ جب اللہ کے پیمبر امام الانبیاء والمرسلین اس طرح اپنے مالک سے مانگتے ہیں تو ہم کو کیسے مانگنا چاہیے فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فعلم تو جان لیجئے انه لا اله الا الله نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوائے واستغفر لذنبك اور بخشش مانگیے لذنبك اپنے لغزش کے لیے اور میں نے کہا اس کے لیے لغزش کا ہونا ضروری نہیں ہے اور ہمارا ایمان ہے نہ تھی اور نہ بعد میں ہوئی لیکن امت کو تعلیم دینے کی امت کو سکھانے کی لیکن کیا ترجمہ بدل دیں استغفر اللہ پھر کیا مطلب نکلا وللمؤمنین والمؤمنات اور ایمان والوں کے لیے اور ایمان والیوں کے لیے والله يعلم متقلبكم ومسواكم اور اللہ جانتا ہے متقلبكم تمہارے پلٹ کر جانے کی جگہ کو مسواكم اور تمہارے مستقل ٹھکانے کو ويقول الذين امنوا لولا نزلت السوره فاذا انزلت سوره محكمه وذكر فيها القتال ماننے والوں میں فراڈیوں کا طبقہ اندر سے کمزور لوگوں کا طبقہ ان کی پہچان کیسے ہوگی بتایا تھا قربانیوں سے پہچان ہوگی چنانچہ کیسی پہچان ہو رہی ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا اور کہتے تھے وہ لوگ جو ایمان لائے کیوں نہیں اتاری جاتی کوئی سورت کیسی سورت مراد تھی آگے کا مضمون جواب دیتا ہے ایسی صورت کے جس کے اندر اللہ کے راستے میں قربانیوں کا تذکرہ ہو قتال کا تذکرہ ہو ہم بھی قربانی دیں اللہ کے راستے میں اور بلند مرتبے حاصل کریں جو ایسے لوگوں کے لیے پروردگار نے بیان فرمائے فَإِذَا أُنزِلَ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ تو جب نازل کی جاتی ہے ان کے اوپر کچھ محکم صورت پکی صورت جس کو نہ منسوخ کیا جاتا ہے جس کی آیتیں بھی بالکل واضح ہیں صاف صاف وہ القتال اور اس میں ذکر کیا جاتا ہے قتال کا رأیت الذین فی قلوبہم مرض تو تو دیکھے گا قرآن کریم پڑھنے والے الذین فی قلوبہم مرض ان لوگوں کو جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے یا وہ دیکھتے ہیں آپ کی جانب نظر المغشی علیہ من الموت اس آدمی کے دیکھنے کی طرح یہ غشی چھا گئی ہو جس کے اوپر موت کی اس آدمی کی طرح دیکھتے ہیں ہم جان جائے گی ہائے مر گئے ہم نے تو صرف الوئی کے لیے اسلام قبول کیا تھا یہ کیا دوسرا سختوں کو مار گیا مر گئے فَأَوْلَا لَهُمْ تم وَقَوْلٌ معروف اس آیت کے تین طرح ترجمے کیے گئے فَأَوْلَا لَهُمْ تو مناسب تھا ان کے لیے اطاعت کرنا وقول معروف اور نیک بات کہنا اور بعد میں دو جملے الگ الگ بنائے فاولا لهم طاعت اور ان کے لیے مناسب تھا اطاعت کرنا وقول معروف اور یہ دوسری بات اور ان کے لیے مناسب تھا قول معروف کہنا یہ آسان ترجمہ ورنہ اس کو الگ کیا گیا فاولا لهم تو اولا کے دوسرے معنی ہلاکت بھی ہلاکت ہو ان کے لیے قول معروف طاعت و قول معروف ان کی اطاعت کرنا پھر جملہ یوں بنے گا طاعتهم ان کی اطاعت کرنا اور ان کا کہنا معروف وہ پہچانا ہوا ہے یعنی وہ جو کہتے تھے کلمہ پڑھتے تھے اور جو اطاعت کرتے تھے وہ معلوم ہے کہ زبان سے کہتے تھے مگر کرتے نہیں تھے پہلے والا ترجمہ آسان ان کے لیے مناسب تھا اطاعت کرنا اور ان کے لیے مناسب تھا نیکی کی بات کہنا فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ تو جب معاملہ پکا ہو جائے فَإِذَا عَزَمَ جب پختہ ہو جائے الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُ اللَّهَ تو اگر وہ سچ کر دکھاتے اللہ کو لَقَانَ خَيْرَ اللَّهُمْ تو ان کے لئے بہتر ہوتا اگر اپنی بات یہ اللہ کو سچ کر دکھاتے یعنی جو انہوں نے کلمہ پڑھا تھا اس کا ثبوت پیش کرتے قربانیاں دے کر کے تو وہ ان کے لئے بہتر ہوتا فَحَلْ عَسَيْتُم مِّن تَوَلَّيْتُم مَّن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَتِّعُوا وَرْحَامَكُمْ فَحَلْ عَسَيْتُم تو کیا تم قریب نہیں ہو اس بات کے یعنی ممکن ہے تمہارے لیے کہ تم ایسا ہی کرو ان تم اگر تم حاکم بنائے جاؤ اگر تم کو حکومت مل جائے تولا طولیت مل جائے ان تفسدو فی الارض تو تم زمین میں فساد مچاؤ وتقطعوا ارحامکم اور تم رشتہ داریوں کو کاٹو ایمان والوں کو اگر حکومت ملتی ہے تو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں سورت الحج میں اللہ دین مکن اگر ان لوگوں کو ہم دنیا میں طاقت دے دیں حکومت دے دیں تو کیا کریں گے بالمعروف عن المنکر نیکی کا حکم دیں گے برائیوں سے روکیں گے اقام الصلاۃ و اتو الزکا نماز قائم کریں گے زکات ادا کریں گے اے منافقو اس منافقت کی حالت میں اگر تم کو یہ مل جائے تو تم تو دنیا میں فساد برپا کرو گے الذین لعنهم اللہ یہ وہ طبقہ ہے جن پر اللہ نے لعنت کی فَأَصَمَّهُمْ تو ان کو بہرا کر دیا وَأَعْمَا أَبْصَارَهُمْ اور ان کی نگاہوں کو اندھا کر دیا آنکھیں ہیں لیکن اب حق کو دیکھ نہیں سکتے کان ہیں مگر سن نہیں سکتے افلا يتدبرون القرآن تو اے منافقو ہیں جو ان بیماریوں میں مبتلا ہیں کہ ایسے لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے ہیں اگر قرآن پر غور کرتے تو یہ تو شفاء لما فی الصدور ہے

ادبارہم اپنی پشت پر پھر گئے جدھر سے آئے تھے واپس چلے گئے من بعد ما تبین لهم الهدى اس کے بعد کی ہدایت ان کے لیے واضح ہو چکی تھی بالکل صاف صاف تم نے کلمہ پڑھا اور پھر ہدایت تمہارے سامنے واضح ہو گئی قرآن بھی تم کو سنا دیا گیا اس کے باوجود واپس پلٹ گئے الشیطان سول لهم شیطان نے ان کے لیے خوبصورت بنا دیا مزین کر دیا شیطان نے ان کے لیے ان کے برے عمل ان کو اچھے لگنے لگے وہ املا الحم اور شیطان نے ان کو آرزویں لگا دی لمبی چوڑی سنطیعکم فی بعض الامر بڑی اہم بات منافقت آتی کہاں سے انسان اندر سے کالا ہو جائے اور بیماریوں میں مبتلا ہو جائے یہ ہوتا کب ہے جواب دیتا ہے قرآن پاک یہ تب ہوتا ہے کہ جب انسان نافرمانوں کے ساتھ دوستی لگا لیتا ہے جو قرآن کو ناپسند کرتے ہیں دین کو ناپسند کرتے ہیں ان سے دوستی لگاتا ہے اور پھر ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہتا ہے کہ یار کوئی بات نہیں کچھ باتیں تو ہم تمہاری بھی مان لیں گے تب اللہ کی طرف سے انسان کو پھٹکار آتی ہے اور پھر وہ منافقت جیسے روگ میں مبتلا ہوتا ہے ذالک بانہم یہ بات اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے قالو کہا للذین کرہو ان لوگوں سے کہا جنہوں نے ناپسند کیا تھا ما نزل اللہ اس کلام کو جو اللہ نے نازل کیا جنہوں نے اس کلام کو ناپسند کیا انہوں نے کیا کہا سنطیعکم فی بعض الامر ہم تمہاری اطاعت کر لیں گے کچھ معاملوں میں کچھ بات تو ہم تمہاری بھی مان لیں گے انہوں نے کن سے کہا تھا منافقوں نے یہودیوں سے کہا تھا ان سے دوستی لگا لی وہ اللہ کے نازل کیے ہوئے کلام کو اچھا نہیں سمجھتے تھے اور جو بالکل منکر تھے ان سے دوستی لگا لی وہ اللہ کے نازل کیے ہوئے کلام کو اچھا نہیں سمجھتے تھے لیکن انہوں نے کہا سنطیعکم حکم فی بعض الامر کچھ معاملات میں تو ہم تمہاری بات بھی مان لیں گے سنطیعکم حکم فی بعض الامر ہم مان لیں گے تمہاری بات کچھ معاملات میں واللہ یعلم اسرارہم اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے راز کی باتوں کو فقی فیضا اکبر ان کے رازوں کو اللہ جانتا ہے یہ راز اور ہوں گے کب ہوں گے راز قیامت کے دن ہوں گے موت کے وقت میں ہوں گے اللہ اکبر فقی فیضا تو ہوں تو کیسا ہوگا جب فرشتے ان کو وفات دیتے ہیں یزری بون وجوہ ہوں تو مارتے ہیں وہ ان کے چہروں پر وہ ادبا اور ان کی پیٹھوں پر کہ اس وقت کو کوئی دیکھتا اگر یہ اس منظر کو خود دیکھ لیتے تو منافقت میں مبتلا نہ ہوتے ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ یہ وجہ یہ اس وجہ سے ہوا کیوں فرشتے ان کو مار رہے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اتبعوا پیروی کی اس چیز کے پیچھے چلے اسخط اللہ جو چیز اللہ کو ناراض کرنے والی تھی وَقَرِهُ رِزْوَانَهُ اور انہوں نے ناپسند کیا اللہ کو خوش کرنے والی باتوں اللہ کی رضامندی والی باتوں کو ناپسند کیا فَأَحْبَتَ عَمَالَهُمْ تو اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا ام حسب قلوبهم مرض اضغانهم تو اللہ کے راستے میں یہ قربانی کا سخت حکم کیوں دیا جاتا ہے فرمایا اسی لیے دیا جاتا ہے نا تاکہ یہ چھپے ہوئے دشمن سامنے آئیں ان کا چھپا ہوا کینہ سامنے آئے ہم حسب اللہ کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ فی قلوبہم مرض جن کے دلوں میں بیماری ہے اللہ یخرج اللہ ازغانہم کہ اللہ تعالیٰ زغن کی جمع جماضان ان کے کینے کو نکالے گا نہیں نکال کے باہر کرے گا یہاں تک کہ یہ اعلانیہ طور پر اعلانیہ طور پر منکر ہو جائیں گے بلون شاہ الارئینہ کہوں اور اگر ہم چاہتے تو ہم آپ کو دکھا دیتے فلا رفت کا ہوں ہوں تو آپ ضرور ان کو پہچان لیتے بھی سیما ہوں ان کی نشانیوں سے اگر ہم چاہتے تو آپ کو دکھا دیتے لیکن ہم نے نہیں چاہا تو اس لیے نہیں بتایا ہاں جس کو چاہا ان کو بتا دیا جس طرح وہ بارہ منافق تھے وہ جن کے لیے غزوہ تبو کے واپسی پر گزر چکا کہ انہوں نے آپ کے اوپر جان لیوا حملہ کیا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صحیب حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے تو آپ نے ان کو ناف نہیں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حضیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی شک بھول گئے تو حضرت حضیفہ کو آپ نے بتایا وہ مخصوص لوگ تھے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو بتا دیتا لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا تو نہیں بتایا چنانچہ برا ابن عاظب کی روایت آپ کو میں نے سنائی آخر سورت نزلت فی القرآن آخری سورت انزلت فی القرآن یا نزلت فی القرآن جو قرآن کریم میں نازل ہوئی وہ سورت التوبہ سورت توبہ ہے اور سورت توبہ کے اندر کیا آیا فرمایا من المنافقین میں سے کچھ ایسے ہیں مرد عالم نفاق جو منافقت میں حدوں کو کراس کر گئے ہیں بہت ہی سرکش ہو گئے ہیں لا تعلمہم نحن نعلمہم آپ ان کو نہیں جانتے ان کو صرف ہم جانتے ہیں اگر ہم چاہتے تو آپ کو بتاتے آپ پہچان لیتے لیکن ہم نہیں بتانا چاہتے ہاں البتہ ان کے طور طریقے ایسے ہیں کہ ان کے طریقوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں قطعی علم تو وہی کا ہے لیکن اندازہ لگا سکتے ہیں اور وہ مختلف مقام ہیں کہ جب ان کے سے ایسے کام صادر ہوئے اور انہوں نے ایسی باتیں کی کہ جن کی جن باتوں کو سن کر آپ نے فرمایا کہ منافق تو ایسے ہی ہوتے ہیں غلط فِي لَحْنِ الْقَوْلِ القول اور آپ ضرور بھی ضرور پہچان لیں گے ان کو فی لحن القول قول کے انداز سے بات کرنے کے گفتگو کے انداز سے آپ ان کو پہچان لیں گے لیکن یاد رکھیے نفی علم کی ہے اور اندازہ لگا کر کے معلوم کر لینا اس کی نفی نہیں ہے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ اندازہ تو ایک تجربے کی چیز ہے آپ بھی بہت دفعہ اندازہ لگاتے ہیں اور بسا اوقات وہ اندازہ بالکل صحیح ہو جاتا ہے بعض دفعہ اس میں کچھ کمزوری بھی رہتی ہے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں ان کی گفتگو سے لیکن ہم اگر چاہتے تو آپ کو متعین کر کے بتا دیتے ورنہ چاہا نہ بتایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ اور ایک طریقہ یہ ہے ان کو ظاہر کرنے کا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور ہم ضرور بھی ضرور تم کو آزمائیں گے حَتَّى نَعْلَمَ المجاہدین اور کیسے آزمائیں گے یہ اللہ کے راستے میں قتال کا سخت حکم دیں گے یہاں تک کہ ہم ظاہر کر دیں جان لیں اور پیچھے اس کی تفسیر گزر گئی ظاہر کر دیں المجاہدین تم میں سے جہاد کرنے والوں کو وصابرین اور صبر کرنے والوں کو ونبلو اخبارکم اور تاکہ ہم تمہاری خبروں کو آزما لیں ان الذين وصدوا عن سبيل الله بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وصدوا عن سبيل الله اور جنہوں نے اللہ کے راستے سے روکا وشاق الرسول اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی من بعد ما تبين لهم الهدى اس کے بعد کے ان کے لیے ہدایت بالکل واضح ہو چکی تھی نہیں عظلم اللہ شیئا وہ ہرگز اللہ کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتے بس یوش اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا اکارت کر دے گا ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا اس کے بعد کہ ہدایت ان کے سامنے واضح ہو چکی تھی کون لوگ مراد ہیں منافق بھی ہو سکتے ہیں اور جو ابتدا سے کافر ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں یا یوحلدین آمنو اس کے مقابلے میں ایمان والوں کا کیا کردار ہونا چاہیے اے ایمان والو اطیع اللہ اللہ کی اطاعت کرو اطیع الرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو ولا تبطلوا اعمالکم اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو باطل مت کرو اور اپنے اعمال کو انسان کیسے باطل کرتا ہے تین طریقے بتائے گئے ایک تو یہ کہ ایمان کے بعد کفر اختیار کرے گا سارے عمل برباد ہو گئے اور دوسرا ایمان قبول کیا تھا لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کا کہاں قدا نہیں کیا ان کی محبت کہاں قدا نہیں کیا اس پر بھی اعمال برباد ہو گئے اور تیسرا اعمال تو کیے مگر اپنے طریقے ایجاد کرتا رہا جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیوں کا طریقہ بتایا تھا اس پر اکتفا نہیں کی ان الذين كفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ فضو عن سبیر اللہ اور اللہ کے راستے سے روکا ثم ماتو پھر وہ مر گئے تو ہم کفار اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے فلن یغفر اللہ لهم ہر اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کرے گا کفر کی حالت میں جو لوگ مر جائیں ان کی کبھی بخشش نہیں ہوتی فلا تہینو تو مت گھبراؤ مت ہمت ہارو مت وہن میں مبتلا ہو کمزوری میں مبتلا ہو وہ تد اور مت بلاؤ تم مت دعوت دو تم السلم صلح کی وانتم تم اللہ لہ اور تم ہی سر بلند رہو گے کب تک صلح کی دعوت نہ دیں جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے اپنی طرف سے کمزوری دکھا کر کے اور معافی مانگ کر کے صلح کی دعوت مت دو واللہ معکم اللہ تمہارے ساتھ ہے وَلَنْ يَتِرَكُمْ رقم اور اللہ تعالیٰ ہرگز ضائع نہیں کرے گا تمہارے اعمال کو تمہاری محنتیں رنگ لائیں گی اور اللہ کی مدد آئے گی انما الحیات الدنیا لعب و لہو آدمی کیوں جان چراتا ہے زندگی کے لیے یہ زندگی کیا چیز ہے دن و لہو نہیں ہے دنیا بے شک دنیا کی زندگی یقیناً لعب کھیل ہے لہو تماشا ہے وہ تُؤْمِنُوا اور اس کے مقابلے میں اگر تم ایمان لاؤ گے وہ اور تقوی اختیار کرو گے یو سیکور اللہ دے گا تم کو تمہارے اجر وَلَا يَسْأَلْكُمْ الکم اور تم سے نہیں مانگے گا تمہارے مال یعنی پورے کے پورے مال نہیں مانگے گا وہ صرف ایمان کے اظہار کے لیے تھوڑی سی جانی قربانی تھوڑی سی مالی قربانی چاہتا ہے تم سے تمہارے پورے مال نہیں مانگتا ہے وَإِن يَسْأَلْكُمُوهَا اور اگر تم سے مانگ لے وہ مال تمہارے سارے کے سارے فیوق تم اور مبالغہ کرے وہ مانگنے میں یعنی اصرار کرے کہ سب کو کیونکہ میں نے دیا ہے اگر تم مومن ہو ایک ایک دانا ہمارے راستے میں دے دو تو اگر ایسا حکم دیتا اللہ تعالیٰ تب خلو تو تم بخیلی کرتے وَيُخْرِجَ اَزْغَانَكُمْ اور ظاہر کر دیتا وہ تمہارے ازغانکم کینے کو تم سے یہ نہ ہو سکتا اس نے یہ سخت حکم تم کو نہیں دیا بلکہ آسان حکم دیا ہاں، تمہا اولا او ہو وہ تم ہی ہو تو تم کو بلایا ہے لے تم فی پوفی سبیر اللہ کہ تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں اور کتنا ڈھائی پرسنٹ دے دو زکاط اور اس کے علاوہ جب کوئی پریشانی پیش آئے اور خاص ضرورت پیش آئے اس میں اپنی حیثیت کے مطابق دے دو فَمِنْكُمْ تم يَبْخَلُ بخل ہو مگر اس کے باوجود تم میں سے کچھ ہیں جو بخیلی کرتے ہیں وہ يَبْخَلْ بخل فن عَنْ نقصے اور جو بخیلی کرتا ہے تو بے شک وہ بخیلی کرتا عن نفسی ہی ایلی اجل نفسی ہی اپنی ذات کے لیے بخیلی کرتا ہے یعنی اس کا وبال اسی پر پڑے گا واللہ الغنی اور اللہ تو بے نیاز ہے وہ تمہارے خرچ کا محتاج نہیں وہ تمہارے صدقے کا محتاج نہیں وانتم تم اور تم ہی محتاج ہو وان تتولوا اور اگر تم منہ موڑو گے نہ جان کی قربانی نہ مال کی قربانی یستبدل قوما غیرکم تو بدلے میں لائے گا پروردگار تمہارے قوما ایسے لوگوں کو غیرکم جو تمہارے علاوہ ہوں گے ثم لا یکونوا امثالکم پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکمل ہوئی جس میں سخت ترغیب دی گئی کہ جو ایمان قبول کر چکے ہیں وہ ایمان کا ثبوت پیش کرو جان اللہ کے راستے میں مال اللہ کے راستے میں جو اللہ کا دیا ہوا اسی کے راستے میں لگاؤ لیکن کہاں لگائیں اس کے لیے سورت الفتحہ ہے کہ اللہ کے راستے میں یوں لگاؤ جس طرح کہ سورت الفتح کا واقعہ ہے یہاں یہاں لگاؤ سورت الفتح مدنی یہ بھی مدنی ہے وہ یتی سنوں آیا اور اس میں انتیس آیت ہیں وہ ارب اور رکو رکو اس کے بھی چار ہیں سورت الفتح کا ایک پس منظر ہے جب وہ ہمارے ذہن میں ہو تو تب ہم بات اچھی طرح سمجھیں گے سنچی ہجری میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لے گئے ہیں عمرہ فرما رہے ہیں آپ کے ساتھ صحابہ بھی ہیں اور پھر کوئی سر مڈا رہا ہے اور کوئی بال کٹوا رہا ہے آپ نے یہ بات صحابہ سے بیان فرمائی اور صحابہ تڑپ رہے تھے اللہ کے گھر کی دیدار کے لیے عمرہ کے لیے طواف کے لیے جب آپ نے یہ بیان فرمایا سب تیار ہو گئے کہ انبیاء کا خواب تو سچا ہوتا ہے انبیاء کا خواب تو وہی کے مانند ہے چلیے عمرہ کریں گے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیار ہو گئے لیکن آپ جانتے ہیں کہ جس جہاں عمرہ کرنے جا رہے ہیں ان لوگوں سے تین بار جنگ ہو چکی ہے بدر میں جنگ ہو چکی عہد میں جنگ ہو چکی ہے غزوہ خندق اس سے پہلے پیش آ چکا ہے یہ الگ بات ہے کہ مکہ کے مشرقین کا ایک قانون ہے کہ اگر اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے حج اور عمرہ کرنے کے لیے ان کو ان کے باپ کو قتل کرنے والا بھی آ جائے باپ کا قاتل بھی آ جائے اس کو بھی نہیں روکتے تھے لیکن ان سے جنگ ہوئی ہے اور وہ ایمان والوں کی دشمنی میں بسا اوقات اپنے جو قومی رسم و رواج اور قوانین تھے ان کو بھی پامال کر چکے ہیں تو ممکن ہے کہ وہ ایمان والوں پر حملہ کر دیں آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے زیادہ تدبیر نہیں اختیار فرمائی بس اتنا فرمایا کہ ایک تو جو عام طور پر سفر میں عرب ہتھیار ساتھ رکھتے تھے تلوار اور اس کے ساتھ ڈھال وغیرہ خود ساتھ رکھ لو اور اس کے ساتھ میں تعداد زیادہ فرمائی عام اعلان فرمایا چنانچہ چودہ سو لوگ یا پندرہ سو لوگ تیار ہو گئے حدیث کی روایت کے مطابق پندرہ سو لوگ اور سیرت والے چودہ سو بھی بیان کرتے ہیں اتنی بڑی تعداد تیار ہوگی آپ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے آپ تشریف لے گئے وہی ہوا مکہ والوں کو پتا چلا مکہ والوں نے آپ کا راستہ روکا غدیبیہ نام کیا ایک مقام ہے جو بالکل مکرمہ کے قریب ہے چھ کلومیٹر کے فاصلے پر وہاں پر یہ قافلہ روک دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اطلاع بھیجی کہ ہم کسی جنگ کے لیے نہیں آئے کوئی ہمارا مقصد نہیں اس کے سوا بس اللہ کے گھر کا طواف کریں گے عمرہ کریں گے اور واپس چلے جائیں گے لیکن وہ اس کے لیے نہیں تیار ہوئے کئی دن یہ قافلہ وہاں پر رہا ان کی طرف سے یکے بعد دیگر سفارت آتے رہے جاتے رہے کہ ہم آپ کو نہیں آنے دیں گے یہ ہے وہ ہے ایسا ویسا آپ واپس چلے جائیے آپ نے سوچا کہ ان کی طرف سے تو کئی لوگ آئے ہیں ہماری طرف سے بھی کوئی جانا چاہیے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں ایسا چاہتا ہوں کہ ہماری طرف سے بھی کوئی جائے اور میں سمجھتا ہوں کہ تم ہی کو بھیجوں حضرت عمر نے فرمایا دو باتیں ہیں ایک تو ہماری طرف سے کوئی جائے اگر آپ مجھ سے مشورہ پوچھتے ہیں تو بالکل مناسب جانا چاہیے اور دوسری بات آپ کی یہ ہے کہ میں جاؤں اگر آپ کا حکم ہے تو سر آؤں اور اگر اس کا بھی مجھے مشورہ دینے کی کچھ کہنے کی اجازت ہے تو آپ کو معلوم ہے میری طبیعت سخت ہے ایسا نہ ہو کہ میں کچھ سخت بات کروں تو بات بنتی بنتی بگڑ جائے تو آپ نے فرمایا پھر اس کے لیے کون مناسب ہے انہوں نے فرمایا اس کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انتہائی زیرک آدمی ہے تحمل والے آدمی ہیں برداشت والے آدمی ہیں ان کو بھیجتے ہیں آپ کے دوہرے داماد بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا مکہ والے آپ کو ملے حضرت عثمان ان سے ملے ایک ایک بندے کو جا کر آپ کا پیغام پہنچایا ستوان کو پہنچایا گل کو پہنچایا دوسرے لوگوں کو پہنچایا انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے بیچ میں کچھ بات ہونے بھی لگی کہ چلو آنے دیتے ہیں کوئی حرج نہیں لیکن ان کے جوشیلے جوان کھڑے ہو گئے کہنے لگے کا دماغ خراب ہو گیا پھر یہ بھی روایات میں ہے کہ حضرت عثمان کو انہوں نے خانہ کعبہ میں بند کر دیا اور یہ بھی روایات میں ہے کہ کسی کے گھر میں روک لیا ان کو ادھر ان کے جوانوں نے مل کر کے مسلمانوں پر ایک جان لیوا حملہ کرنے کی کوشش کی رات کے وقت میں دو سو جوانوں نے حضرت خالد بن ولید کو تب تک ایمان نصیب نہیں تھا وہی ان کی قیادت کر رہے تھے لیکن ایمان والوں نے پھر بھی برداشت سے کام لیا وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ خالی حاجی حضرات صوفی صافی پڑاؤ ڈال کے بیٹھے ہوں گے جائیں گے تو ان کے گلے کاٹ کے لے آئیں گے لیکن آپ نے پہاڑوں کے اوپر پہرے دار بٹھائے ہوئے تھے چنانچہ جب وہ گھاٹیوں سے چھپتے چھپتے اندر آئے تو پہرے داروں نے پیچھے سے ان کو گھیر لیا آگے سے صحابہ نے گھیرا ان کے اسی لوگ گرفتار ہو گئے دو ایمان والے بھی اس میں شہید ہوئے پندرہ سو لوگوں میں سے دو ایمان والے اسی موقع پر شہید ہوئے یہ اسی لوگ گرفتار ہوئے صحابہ میں بھی بعض سخت مزاج قسم کے وہ فرماتے تھے ان سب کے سر قلم کیے جائیں آپ نے فرمایا نہیں ان کو واپس کر دیتے ہیں جب یہ اسی لوگ واپس ان کو پتا چل گیا ہمارے لوگ گرفتار ہو گئے ہیں ادھر انہوں نے حضرت عثمان کو گھیر لیا کہ اگر کوئی ایسی بات پیش آ گئی تو اپنے بندو کے بدلے میں ہم ان کو چھوڑیں گے جب انہوں نے دیکھا کہ بغیر کسی بات کے ہمارے لوگوں کو چھوڑ دیا گیا ہے تو تھوڑے ان کے دل نرم ہوئے لیکن بات یہاں پھیل گئی حدیبیہ کے مقام پر کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے اور سفیر کو قتل کرنا ایک آدمی کو سفارت کے طور پر بھیجا جائے یہ کسی دور میں مہذب قوموں کے ہاں بالکل جائز نہیں رہا اور آپ کے ہاں دو مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا ایک تو آپ کے سفیر کو قتل کیا شام والوں نے جس پر کہ غزوہ موتا پیش آیا اور ایک یہ موقع پیش آیا کہ جس پر بات مشہور ہوئی کہ حضرت عثمان کو قد قتل عثمان حضرت عثمان شہید کر دیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے صحابہ کرام سے بیعت لی اور اس کا ذکر تیسرے رقو میں آ رہا ہے ایک کیکر کے پیڑ کے نیچے بیٹھے تھے آپ اور آپ بیعت لیتے جا رہے تھے دو الفاظ آتے ہیں مخاری شریف میں ایک یہ کہ موت پر بیعت لی ایک بھی ہم میں سے زندہ رہا تو حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لے گا اس لیے کہ اگر سفیر کے قتل کو جائز سمجھا گیا حالانکہ دو بندے یامی شہید ہوئے اس کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں چونکہ یہ سفیر بن کر گئے ہیں ان کو اگر قتل کیا گیا تو دنیا کا امن و امان تار تار ہو جائے گا اور دوسرا یہ کہ یہ بیت نہیں اللہ یا پھر وہ منا احد ہم میں سے کوئی بھاگے گا نہیں اس بات کے اوپر آپ نے بیت لی لیکن جب پندرہ سو لوگ بیت کر چکے تو آپ نے عجیب طریقہ اختیار فرمایا آپ نے اپنا دانے دستے مبارک دکھایا دانا ہاتھ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے صحابہ نے عرض کیا ہاتھ ہے کس کا ہاتھ ہے سب نے عرض کیا آپ کہاں دستے مبارک ہے آپ نے پھر اپنا دوسرا ہاتھ اوپر رکھا اور پوچھا یہ کیا ہے صحابہ نے عرض کیا یہ بھی دستے مبارک ہے آپ کا دستے مبارک ہے فرمایا یہ عثمان کی طرف سے میں بیعت کر رہا اس سے احساس ہوتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر آپ کو کتنا اعتماد ہے کہ آج عثمان ہمارے بیچ میں موجود نہیں ہیں لیکن اگر ہوتے تو وہ بھی یہی بیعت کرتے اور موت پر بیعت کرتے میں ان کی گارنٹی لیتا ہوں ان کی طرف سے میں بیعت کرتا ہوں آخری دم تک ہم لڑیں گے اس کی اطلاع مکہ والوں کو پہنچی ادھر ان کے اسی بندے بھی چھوٹے تو ان کے جو سنجیدہ لوگ تھے انہوں نے کہا بھائی عقل سے کام لو مسلمان ہیں ہم تین ان سے پہلے لڑ چکے ہیں یہ لوگ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں اور دیکھو ہمارے اسی بندے بھی چھوڑ دیے انہوں نے اس پر انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو بھی چھوڑ دیا اور جو ان کی طرف سے مختلف لوگ بطور سفیر آ رہے تھے آخر میں ان کی طرف سے سہیل بن امر آئے اور آپ نے فرمایا قد صح اللہ لکم امرکم ان کے نام سے کہا کہ یہ سہیل آیا نرمی کرنے والا اللہ نے تمہارے معاملے کو آسان کر دیا سہیل کے ساتھ معاہدہ طے ہوا جس کے تحت مسلمان یہاں سے واپس گئے اس کا نام حدیبیہ ہے یہ معاہدہ بڑے عجیب ڈھنگ سے ہوا مسلمانوں نے ہر ایک شرط ان کی مانی انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ایمان قبول کر کے مدینہ آئے گا آپ اس کو واپس کرنے پر مجبور ہوں گے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اور اگر کوئی مکہ سے ایمان کافر بن کر کے واپس مدینہ سے کافر بن کے مکہ آئے گا ہم اس کو واپس نہیں کریں گے آپ نے اس شرط کو بھی مان لیا بہت سخت قسم کی انہوں نے شرطیں لگائیں آپ مانتے چلے گئے اور جب معاہدہ لکھا جانے لگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ لکھ رہے تھے زود نویس بھی تھے اور خوش نویس بھی تھے وہی لکھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مضمون بول رہے تھے آپ نے فرم علی کو ہاضا علیہ محمد رسول اللہ واہل مکہ یہ ہے وہ تحریر جس پر فیصلہ ہوا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کا اور مکہ والوں کا تو سہیل بن عمر بہت چست آدمی تھے بعد میں اللہ نے ایمان بھی نصیب کیا انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہم مانیں گے یہی تو ہمارا جھگڑا ہے اگر ہم آپ کو محمد الرسول اللہ مان لیں تو پھر جھگڑا ہی ختم ہو جائے اس پر بھی آپ نے فرمایا کہ مٹا دو حضرت علی نے فرمایا لن نہ مخوا بادا میں نہیں کبھی مٹاؤں گا آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے آپ نے خود قلم ضبط کر دیا بسم اللہ لکھا جانے لگا اس پر اس نے اعتراض کیا اس نے کہا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تمہارا مخصوص طریقہ ہے وہ طریقہ لکھو جو ہمارا قومی طریقہ ہے بسم ربی میرا جو بھی وہ نام لکھتے تھے اللہ کے نام لکھتے تھے مگر اپنا ان کا طریقہ تھا اس طریقے سے لکھو آپ نے فرمایا یہ بھی اس کی بات مان لو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بہت دکھ ہوا پہلے حضرت ابو بکر کے پاس گئے انہوں نے کہا اللہ کے حبیب سے پوچھ لو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ آپ اللہ کے برحق نبی قرآن برحق یہ دین برحق اور عمر زندہ اور ایسے دب کر کے سنا ہو آپ نے فرمایا اللہ ایسی چاہتا ہے اللہ ہیں عمر بہت غیرت مند ہے اور فرمایا اللہ کا نبی اس سے بھی زیادہ غیرت مند ہے اور اللہ ہم دونوں سے زیادہ غیرت مند ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے اگر عمر اس پر راضی ہو گئے سنا ہوئی لمبا واقع ہے وہ سیرت کی کتابوں میں آپ پڑھیے گا اور اس میں یہ طے پایا کہ اس سال مسلمان واپس جائیں گے آئندہ سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے اور تین دن ٹھہریں گے اس سے زیادہ نہیں چنا آئندہ سال مسلمان آئے تین دن ٹھہرے آرام کے ساتھ عمرہ فرمایا اور وہ خواب بھی پورا ہوا اور یہ بھی طے ہوا کہ دس سال تک مسلمان اور مکہ کے مشرقین کے درمیان معاہدہ ہے کوئی آپس میں جھگڑا نہیں کرے گا ایک دوسرے پر حملہ نہیں کرے گا عام لوگوں کو اجازت ہوگی جس کا چاہے اس کا حلیف بن جائے اس کے اوپر وہ دوسرا واقعہ پیش آیا جس پر مکہ فتح ہوا وہ انشاءاللہ اللہ ممتحنہ میں آئے گا وہاں عرض کریں گے جب یہاں سے واپس تشریف لے جا رہے تھے تو صحابہ واپس تو جا رہے تھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مگر دل ٹوٹے ہوئے کیا کریں ہیں ہم تو بغیر عمرے کے واپس آ گئے ادھر جب یہ قافلہ جا رہا تھا تو منافقین کہہ رہے تھے ایک بھی زندہ نہیں آئے گا یہ خالہ جی کے گھر جا رہے ہیں ننال جا رہے ہیں یہ سسرال میں جا رہے ہیں تین جنگیں کر چکے ہیں ان لوگوں سے چٹنی بنا دیں گے ان کی ان کو تو پکا حاجی بنائیں گے سر مڑائیں گے ان کا دیکھا جائے یہ سارا کچھ منافقین تبصرہ کر رہے تھے جب صحابہ یوں ہی واپس جا رہے تھے تو صحابہ کے دل پر بڑی گرانی تھی راستے میں الغیم نام کی کوئی جگہ ہے وہاں پر سور فتح نازل ہوئی اور آپ سوار تھے اسی حالت میں سور فتح نازل ہوئی اور پھر آپ نے تلاوت فرمائی اور سوار آدمی جب تلاوت کرتا ہے اور جھٹکے کے ساتھ کیسے آواز ٹوٹتی اور بنتی رہتی ہے صحابہ اس کو ویسے ہی بیان کر کے بھی بتاتے تھے کہ آپ اس طرح تلاوت فرما رہے تھے انا فتحنا ہیں جب آدمی سوار ہوتا کیسے جھٹکے سے لگتے ہیں اس طرح بیان بھی فرماتے تھے اس لیے شروع میں فرمایا گیا انا فتح لک کا فتح ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی اور فتح مبین یہ سلح دیویا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت سنی عرض کیا اللہ کے حبیب یہ فتح مبین ہے آپ نے فرمایا فتح مبین ہے ابن الخطاب خطاب کے بیٹے یہ فتح مبین ہے اور یقینی طور پر یہ فتح مبین ہوئی جب مکہ فتح ہوا تو لوگوں نے کہا کہ آج ہم کو فتح حاصل ہوئی حضرت عمر نے فرمایا غلط فتح مبین صلح حدیبیہ تھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود سنا اور صلح حدیبیہ ہی بس دروازہ کھل گیا اس کے بعد پورے عرب کے اندر دین پھیلا قافلے آنے لگے چاروں طرف سے لوگوں کو کھلے دماغ سوچنے کا موقع مل گیا آپ نے خطوط روانہ فرمائے واقعہ تنفت مبین حاصل ہوئی انا ان فتح مبین بے شک ہم نے آپ کو فتح عطا فرمائی فتح مبین عطا فرمائی کلم کھلا فتح عطا فرمائی اور یہ فتح مبین عطا ہو گئی جس کے بعد آپ کو چار انعام ملے جن کا خلاصہ یہ ہے کہ دین کی تکمیل ہو چکی ہے اب دین پوری دنیا میں پھیل چکا ہے اب اس کو کوئی نہیں روک سکتا ہے یہ پھر اللہ کمات اس آیت کی تفصیل پیچھے میں نے عرض کر دی تاکہ بخشے اللہ تعالیٰ لکا آپ کے لیے ما تقدم جو پہلے گزر گیا من آپ کی لغزش سے وما تاخر اور جو پیچھے آئے آپ کی لغزش میں سے اور پہلے اور پیچھے سب یہ آپ کو تمغہ ملا کہ یہاں تک کہ قیامت کے دن اور محشر کے میدان میں بھی آپ کے لیے یہی اعلان ہوگا وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ اور تاکہ آپ پر پوری کرے وہ اپنی نعمت کو پوری کرے نعمت کی تکمیل ہو جائے وَيَحْدِيَكَ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور نعمت کی تکمیل یہاں سے شروع ہوئی اور جب حجت الوداع آپ نے فرمایا پھر آیت نازل ہوئی الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَكْمَلْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وہ آپ کو دکھا دے سراطم مستقیمہ سیدھا راستہ سیدھا راستہ تو دکھا چکے ہیں آپ سرات مستقیم پر چل رہے ہیں اب اس کی تکمیل ہو گئی اور آپ کے ذریعے سے انسانوں کو سرات مستقیم مل گیا وہی انسرک اللہ عزیزا اور اللہ آپ کی مدد فرمائے ایسی مدد عزیز جو غلبے والی مدد ہو کہ جس کے بعد شکست نہ ہو ہوفی قلوب المنین وہی تو ہے تمہارا مالک جس نے اتارا السکینہ هو الذی وہی ہے انزل الذی جس نے انزل اتارا السکینہ سکون فی قلوب المؤمنین ایمان والوں کے دلوں میں لیزدادو ایمانا تاکہ وہ بڑھ جائیں ایمان میں مع ایمان پہلے ایمان کے ساتھ پہلے ایمان تھا اور ایمان ہو جائے وللہ جنود السماوات والارض اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں کے لشکر ہیں اور زمین کے لشکر ہیں کیا چیز تھی جس نے مکہ والوں کے دلوں میں روپ ڈالا اور وہ بھی صلح کے لیے تیار ہو گئے وکان اللہ علیما حکیمہ اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے المؤمنین والمؤمنات اور یہ صلح ہو گئی اعلان ہو گیا ایمان غالب آئے گا اور ایمان والوں کو اپنی منزل ملی لیدخل المؤمنین تاکہ داخل کرے پروردگار ایمان والوں کو اور ایمان والیوں کو ایسے باغوں میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہیں گے ویکفر عنہم سیئاتہم اور مٹا دیے دے اللہ تعالیٰ سے ان کی تمام سیئات کو سیئات سب ان سے مٹائی گئیں آپ کے لیے تو ہو ہی نہیں سکتا ہے آپ کے لیے پہلے اعلان اور ان کے لیے مٹانے کا اعلان وکان ذَلِكَ کا اللَّهِ اللہ عَظِيمًا اور اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی ہے صلح کے ساتھ واپس آ جائیں اور اس پر یہ انعامات ملیں اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی ہے وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ اور یہ صلح کس لیے ہوئی تاکہ اللہ تعالیٰ سزا دے منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو اور مشرق مردوں کو اور مشرق عورتوں کو گویا اب عرب میں منافقوں کے لیے زمین تنگ ہوگی مشرقوں کے لیے تنگ ہوگی اور یہی ابتدا ہے یہ چھٹا سال ہے اور آٹھویں سال مکہ فتح ہوگا اور نویں سال اعلان ہو جائے گا کہ اب بوریا بستر گول کرو اب کسی شرک والے کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں ظن السوء وہ مشرق مرد اور مشرق عورتیں وہ منافق مرد اور منافق عورتیں جو اللہ کے بارے میں گمان کر رہے تھے بہت برا گمان کون سا گمان کہ ان میں سے ایک بھی زندہ واپس نہیں آئے گا یہ وہاں سسرال میں جا رہے ہیں علیہم السو انہیں پر پڑے بری گردش وغضب اللہ اللہ علیہم اور ان پر غصہ ہوا ولعنہم اور اللہ نے ان پر لعنت فرمائی وعد لہم جہنم اور اللہ نے ان کے جہنم تیار کر رکھی ہے وساعت مصیرا اور بہت بری ہے لوٹ کر جانے کی وہ جگہ پھر سنو وللہ جنود السماوات والارض یہ فتح مبین ہو جائے گی اور بس دروازہ کھل جائے گا فرمایا اللہ کے یہاں سب کچھ طے ہے اللہ کے لشکر آسمانوں اور زمین کے اللہ ہی کے لیے تمہیں کیا معلوم وکان اللہ عزیز اور اللہ خود غالب ہے حکیمن حکمت والا ہے اس کی حکمت کا تقاضا تھا آج صلح کی یہاں سے فتح مبین کا دروازہ کھلا اور چار سال کے بعد پورے عرب کے اندر بس اللہ کا دین ہی دین ہوگا انا ارسلنا کا شاہد و مبشیر و نذیرا بے شک ہم نے آپ کو بھیجا شاہیدم گواہ بنا کر آپ نے ہماری توحید کی گواہ گواہی دی آپ نے دین کی صداقت کی گواہی دی اور قیامت کے دن آپ اپنی امت کے حق میں گواہی دیں گے وہ مبشرن اور آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا وہ نذیرن اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا شاہد کے اوپر میں عرض کر چکا سور احزاب میں لطو مینو تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر وہ رسول اور اس کے رسول پر وہ ہو اور تاکہ تم اس کی تعظیم کرو یہ بھی عرض کیا جا سکا کہ آز ذرا تعذیر کے لفظی معنی کیا ہے ہٹانا تو جو آدمی دین کا دفاع کرے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز کا دفاع کرے گویا وہ آپ کی تعظیم کرتا ہے وہ تو اس لیے لازمی مانا کیا جاتا ہے تاکہ تم ان کی تعظیم کرو و تو وقت روح ہو اور تم ان کی عزت کرو وہ تو ہو اور تم اللہ کی تسبیح بیان کرو بکرتم رقم صبح بھی اور شام بھی وہ جو حدیبیہ کے مقام پر کیکر کے درخت کے نیچے سنا ہوئی تھی اور وہ بیت ہوئی تھی صحابہ نے بیعت کی تھی اس کی اللہ کے ہاں کیا قدر و منزلت ہے ابھی اس بیعت کا تذکرہ آگے آئے گا لیکن اس کا مقام کو پہلے بیان کیا جا رہا ہے ان الذين يبايعونك بے شک وہ لوگ جو آپ سے بیعت کر رہے تھے انما يبايعون الله جو آپ سے بیعت کرتے ہیں بے شک وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں کیوں من اطاع الرسول فقد اطاع فقدات اللہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے جو آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں قربانی دینے کا پختہ عہد کرتے ہیں گویا وہ اللہ سے عہد کر رہے ہیں ید اللہ ایدیہم اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسا ہے میں نے کہا کہ یہ ہاتھ میں سے ہے اللہ ہی جانتا ہے اس کی قدرت ان کے اوپر کس طرح ہے اللہ فمن نکسا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے یعنی یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اس بیت کا گواہ ہے وہ اللہ سے عہد کر رہے ہیں اس لیے اس کو پورا کرو فمن نہ اور تو جو کوئی توڑے گا فَإِنَّمَا يَنْقُسُ عَلَى نفسی تو وہ اس وعدے کو توڑے گا اپنے ہی ذات کے خلاف ومن اوفا اور جو کوئی پورا کرے گا بما ماہدہ اس چیز کو جس کا اس نے وعدہ کیا علیہ جس پر اس نے وعدہ کیا اللہ اللہ تعالیٰ سے فصیو عَجْرًا عَظِيمًا عظیمہ تو اللہ تعالیٰ دے گا اس کو بہت بڑا عجر علی اللہ علیہ پورے قرآن میں یا کے بعد جو ضمیر آتی ہے اس کے نیچے زیر ہوتی ہے علیہ ہوتا ہے یہاں علیہ ہو ہے اور یہ اکیلا ہے یہیں پر اور یہ ایسی ہی اخراط ہے اللہ کے نام کو پر پڑھنا ہے اس لیے اس سے پہلے پیش پڑھا گیا علی اللہ فصیوتی اجرا عظیم تو اللہ تعالیٰ دے گا ان کو اجر عظیم سیقول لکل یہ مضمون چونکہ پیچھے گزر چکا تھا اس لیے میں نے ترجمہ جلدی جلدی کرا دیا منافقین جو مدینہ میں رہے تھے اور مشہور روایت یہ ہے کہ سارے ایمان والے آئے تھے یہاں کوئی منافق نہیں تھا لیکن بعض روایتوں میں ہے کہ ایک منافق تھا یہاں بھی جد ابن قیس اس کا نام آتا ہے کہ اس نے آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی جب بیعت ہو رہی تھی وہ کہیں چھپ گیا باقی تمام حضرات نے بیعت کی اور سب خالص ایمان والے تھے منافق پیچھے رہے اور وہ کس انتظار میں ہے کہ ایک بھی مسلمان زندہ واپس نہیں آئے گا اب تو ان کی جائیدادیں بانٹیں گے ان کے گھروں پر حملے کریں گے ایسا کریں گے ویسا کریں گے وہ سب یہ شادیانے منا رہے تھے اچانک ان کو پتا چلا کہ مسلمان تو صلاح کر کے زندہ بقید حیات واپس آ رہے ہیں ان کے تو ہاتھوں کے توتے اڑ گئے ہائے بدقسمتی اب کیا کریں گے آپ کو راستے میں یہ صورت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ اب منافق آئیں گے اور آپ کے پاس آ کر عذر کریں گے اور آپ سے معافی مانگیں گے اور اجازت مانگیں گے کیا بتائیں اس وجہ سے رہ گئے تھے کیا بتائیں کیا بتائیں سیقول اقل ان قریب کہیں گے آپ سے پیچھے چھوڑے ہوئے من العرابی دیہاتیوں میں سے کیا کہیں گے شغلتنا اپنا ہم کو مصروف کر دیا تھا اموالنا ہمارے مالوں نے واہلونا اور ہمارے گھر والوں نے سستا سر لانا آپ ہمارے لیے اللہ سے بخشش کی دعا مانگے یا کولون ابھی السینت یہ کہیں گے اپنی زبانوں سے وہ بات ما لیس الو قلوبہم جو ان کے دلوں میں نہیں ہے زبان سے کہہ رہے ہیں ان کو مال نے نہیں مشغول کیا گھر نے نہیں مشغول کیا کیوں نہیں آئے اس لیے نہیں آئے اللہ سے محبت نہیں اللہ کے گھر کی محبت نہیں اور ڈر تھا کہ مشرقین ان کو قتل کر دیں گے اور اس لیے رکے تھے کہ مسلمان تو زندہ کوئی واپس آئے گا نہیں تو ہم ان کے گھروں پر قبضہ کریں گے بول آپ فرما دیجیے مین اللہ اللَّهِ شَيْئًا آپ ان سے پوچھیے کون اختیار رکھتا ہے تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کا ان اراد بكم ذرا اگر اللہ تعالیٰ تم کو کوئی تکلیف دینا چاہے او اراد بكم نفعا یا اللہ تعالیٰ تم کو نفع دینا چاہے کون اس سے روک سکتا ہے اگر وہ تمہیں نفع دینا چاہے تو کون روک دے اور اگر وہ کوئی تکلیف دینا چاہے تو کون تکلیف کو ہٹا سکے بلکان اللہ بما تعملون خبیرہ بل بلکہ یہ بات نہیں جو تم کہہ رہے ہو بات دوسری ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے پوری خبر رکھنے والا بما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو کیا بات تھی وہ وہ بھی کھول کر بتا دی پول کھول دیا ان کا بل زن تم الرسول رسول بلکہ تم نے گمان کر رکھا تھا اللہ ينقلب رسول والمؤمنون کہ ہرگز واپس نہیں پلٹیں گے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم والمؤمنون اور ایمان والے ہلا اہلیہم اپنے گھروں کی طرف ابدا کبھی بھی یہ گمان کیا ہوا تھا تم نے وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ اور یہ بات تمہارے دل میں خوبصورت بنا دی گئی اندر اندر بڑے خوش ہو رہے تھے وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ اور تم نے گمان کیا برا گمان وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا باہر کی جمع بور مانا ہلاک ہونا اور ہو گئے تم برباد ہونے والے لوگ وَمَنْ لَمْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اور جو کوئی ایمان نہیں لائے گا اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ظاہر ہے کہ تم انہی لوگوں میں سے ہو وَإِنَّا آتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ایسے نافرمانوں کے لیے ایسے کافروں کے لیے ہم نے تیار کر رکھی ہے سعیرًا بھڑکنے والی آگ بھڑکنے والا عذاب وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْعَرْضِ اللہ ہی کے لیے آسمانوں کی بادشاہی ہے زمین کی بادشاہی ہے جو وہ فیصلہ کرے گا اس کے فیصلے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ہے یغفر لمن یشاء جس کو چاہتا ہے اس کو معاف کرتا ہے وہ یعذب من یشاء جس کو چاہتا ہے اس کو عذاب دیتا ہے ایمان والوں کو معاف کرے گا منافقوں تمہیں سزا دے گا تمہیں کون بچا سکتا ہے وکان اللہ غفور الرحیم لیکن آخر میں فرما دیا اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے یعنی توبہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے اللہ اکبر چھ سال گزر گئے عہد کے موقع پر دھوکہ دیا خندق کے موقع پر دھوکہ دیا غزوہ بنو مستلق کے موقع پر دھوکہ دیا ہر موقع پر دھوکہ دیتے رہے مگر پروردگار کتنا حلیم کتنا غفور ہے اب بھی فرماتا ہے دروازہ کھلا ہے اب بھی توبہ کر لو سیقول المخلفون اذن تلق الى مغانم لتأخذوها ضرورا نتبعكم یہ جو صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا عرض کیا میں نے چھ میں پیش آیا مہینہ کون سا تھا ذی قعدہ کا ذوالقا جو ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اس کے بعد شوال آئے گا شوال کے بعد چاند کے بعد جو چاند چڑھے گا وہ ظو کا چاند ہوگا اور اس کے بعد حج کا چاند چڑھتا ہے ظلمقادہ کے مہینے کی یہ بات تھی تو ظلمقاردہ میں آپ جب یہاں سے واپس جا رہے تھے راستے میں یہ صورت نازل ہوئی ایک خوشخبری پروردگار نے اور سنائی وہ کیا کہ تمہیں عمرہ کرنے کا موقع نہیں ملا اگر چتیا ہو گیا آئندہ سال وہ بھی کرو گے پروردگار تمہاری تمہاری دلجوئی کے لیے تمہیں ایک فتح قریب عطا فرماتا ہے قریبی فتح وہ کون سی فرمایا خیبر فتح ہوگا آپ کو حکم ملا ہر جنگ کے پیچھے خیبر کے یہودی مال بھی انہی کا لگتا ہے دماغ بھی انہی کا لگتا ہے شرارت انہی کی کام کرتی ہے نقشے وہ بناتے ہیں دوسرے تو خالی اس میں رنگ بھرتے ہیں اس لیے جب تک خیبر والوں کا کلا کمانا ہو تب تک یہ شرارت بیٹھے گی نہیں آپ خیبر پر حملہ کیجئے اور راستے میں خوشخبری مل گئی کہ خیبر آپ کو فتح کر دیا جائے گا خیبر کی فتح مبین کی آپ خوشخبری قبول کیجئے یہ بات طے ہو گئی اور ایمان والوں کو راستے میں بتا دی گئی اور یہ بھی بتایا گیا کہ اے ایمان والوں اب جب تم خیبر کی طرف چلو گے تو منافق رال ٹپکائیں گے ہم کو بھی لے چلو کیوں ایک تو یہ دبا دھونے کے لیے کہ تم حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کے لیے کیوں نہیں گئے اور دوسرا اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ خیبر کے یہودی اب ٹوٹ چکے اور وہاں غنیمت کے لیے بہت کچھ ہے تو ہم جائیں گے ایمان والے قربانیاں دیں گے ہم دائیں بائیں چھپے رہیں گے اور لاسٹ میں جب غنیمت کا نمبر ہوگا تو ہم سب سے پہلے جا کر کھڑے ہوں گے ہم ہی نے تو ساری قربانیاں دی ہم کیوں نہ غنیمت ملے فرمایا تم ان سے کہو گے کہ تمہیں جانے کی اجازت نہیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا صرف وہ ہمارے ساتھ جائیں گے جو ہمارے ساتھ صلح ادیبیہ میں تھے وہی پندرہ سو صحابہ ہاں کچھ لوگ مستثنا ہیں آگے وہ آئے گا کہ ان کو جانے کی اجازت ہوگی اگر وہ وہاں نہیں جا سکے وہ یہاں جا سکتے ہیں لیکن منافقوں کو جانے کی اجازت نہیں تو منافق کیا کہیں گے توبہ توبہ توبہ یہ مسلمان ہیں اتنے کنجوس مکھی چوس اتنے جلتے ہیں اندر سے ہمیں کوئی دانا وہاں سے مل جائے اس کے لیے جلتے ہیں کہ تم کو نہیں جانے دیں گے اور کوئی مسئلہ نہیں کچھ نہیں ان پر حکم نازل ہوا اصل میں جلتے ہیں یہ ہم سے سیقول المخلفون ان قریب کہیں گے یہ پیچھے چھوڑے ہوئے اذن تلک تو ملا جب چلو گے تم کچھ غنیمتوں کی جانب لتا تاکہ تم وہ غنیمتیں لو ایسا اللہ کی باتوں پر یقین تھا اللہ بھی ایسا فرما رہا ہے کہ وہ غنیمتیں طے کر کے اکٹھی کر کے رکھ دی گئی ہیں جو اور جا کر کے لے آؤ وہ کہیں گے ضرور ضروران ہمیں چھوڑو ہمیں بھی اپنے ساتھ جانے دو اجازت دو ہمیں بھی یریدون یو بد کرام اللہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بات کو بدل ڈالیں اللہ نے طے کر رکھا ہے کہ وہ ان کو ملے گی جنہوں نے صلح حدیبیہ کے اندر بیت رضوان میں شمولیت کی ہے دوسروں کو نہیں ملے گی یہ اس کو بدلنا چاہتے ہیں تبھی تتبعونا آپ کہہ دیجئے تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چلو گے کذالکم قال اللہ من قبل تم سے کہتے ہیں اسی طریقے سے پروردگار پہلے کہہ چکا اس کا حکم آ چکا ہے فسیقولونا تو پھر وہ کہیں گے ان قریب وہ کہیں گے بل تحسدوننا نہیں نہیں اللہ کا حکم نہیں ہے مسئلہ یہ ہے تحسدوننا تم ہم سے حسد کرتے ہو تم جلتے ہو تم اصل میں نہیں چاہتے ہو کہ ہمیں بھی دو چار دانے وہاں سے مل جائیں بلکان لا یفقہون اللہ قلیلا وہ کہتے ہیں کہ مسلمان جلتے ہیں مسلمان کنجوس ہیں مگر قرآن پاک کا جواب پھر بھی نرمی والا بلکان لا یفقہون اللہ قلیلا بلکہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں بات کو مگر بہت ہی کم بات ہی نہیں ان کے سمجھ میں آ رہی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو انعام دینا چاہتا ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے بل للمخلفین پیچھے چھوڑے ہوں اسے کہہ دو کہ خیبر میں جانے کی تم کو اجازت نہیں لیکن خیبر کی جنگ کوئی آخری جنگ نہیں اس کے بعد آگے بھی جنگ ہوں گی ہمارے یہاں کہتے ہیں کیڑا ملا مر گئے تو کیڑا روزہ سم گیا کوئی روزہ نہیں رکھتا تو کہتے ہیں جی میں مولوی نے فتوا نہیں دیا وہ کہتے ہیں مولوی بھی ہوں گے رمضان بھی آئے گا پھر پکڑے جاؤ گے پھر پتا چلے گا تمہارا یہ کوئی آخری جنگ نہیں ہے اس کے بعد مزید جنگیں ہوں گی ان جنگوں میں پتہ چل جائے گا تمہارا تم کتنے بڑے سورما ہو کتنے قربانیاں دیتے ہو کہتے نہیں جناب آپ کو نہیں معلوم ہم کیسی کیسی قربانیاں دیں گے حالانکہ تین جنگیں ہو چکی اور تینوں میں پتہ چل چکا ان کی غداری کا مگر پھر بھی جھوٹا اس کو کوئی شرم ہی نہیں ہوتی ہے کہتا نہیں ہم دیں گے قربانی فرمایا اس میں جانے کی اجازت نہیں مگر آگے بھی ہوں گے ایسے موقع آئیں گے قل للمخلفین آپ کہہ دیجئے پیچھے چھوڑے ہوں اسے من العراب دیہاتیوں میں سے خاص طور سے ستدعون الى قوم ان قریب تم کو بلایا جائے گا ایسی قوم کی جانب الو باس شدید جو زبردست لڑاکو قوم ہے تو قاتلونہم تم ان سے جنگ کرو گے او یسلمون یہاں تک کہ وہ اللہ کا دین قبول کر لیں اسلام قبول کر لیں فَإِن تُطِعُوا بس اگر اس وقت میں تم بات مانو گے يُوتِكُمُ اللَّهُ عَجْرَ حَسَنَا اللہ تعالیٰ تم کو دے گا بہترین عجر وَإِن تَتَوَلَّوْا اور اگر اس وقت میں تم مو موڑو گے تَمَا تَوَلَّيْتُمْ جیسا کہ تم نے مو موڑا من قبل اس سے پہلے يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا عَلِيمًا اللہ تم کو سزا دے گا عذاب دے گا دردناک عذاب یہ کون سی قوم ہے جو زبردست لڑاکا قوم ہے اور منافقوں کو کہا گیا کہ ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تم کو بلایا جائے گا بعض حضرات نے کہا کہ یہ مسلمت عذاب کی قوم ہے جس کے ساتھ جنگ پیش آئی حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں اور زبردست جنگ ہوئی صرف سات سو وہ لوگ شہید ہوئے جو قرآن کے فاری اور حافظ کہلائے جاتے تھے اتنی زبردست جنگ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کر دیا تھا ان کو اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی ان کے ذریعے سے مسلمہ قذاب کا قلم ہوا اور اس فتنے سے امت کو نجات ملی بعد نے کہا یہ مراد ہے بعد نے کہا نہیں ایرانی مراد ہیں کیونکہ ابھی وہ موجود ہیں پرویز کی حکومت ہے نہیں وہ تو مر چکا ہے اس کی جگہ دوسرا اس کا وہ بیٹا آ چکا ہے اور اس کے علاوہ اس کا وہ یز جرد گورنر موجود ہے اس کے ساتھ مراد ہے اور بعد نے کہا نہیں مراد رومی ہے اور محققین کہتے ہیں سارے مراد ہیں ان سب سے زبردست جنگیں ہوں گی صحابہ کی اس وقت میں تم تم کو بلایا جائے جائے گا گا دیکھا کتنی قربانیاں دیتے ہو اکثر لوگوں کو تو ایمان نصیب ہوا اکا دکا اور انہوں نے یہ قربانیاں دکا جو بچ گئے تھے وہ بھاگ کر کے مشرق قوموں کے ساتھ ملتے رہے لیکن اس سے مستثنا ہے کچھ لوگ ان کو نکالا جا رہا ہے لئی سال اللہ حرج اندھے پر کوئی حرج نہیں اگر کوئی نابینا ہونے کی وجہ سے نہیں جا سکتا ہے اللہ کے راستے میں کوئی گناہ نہیں ہے ولا علی الاعرج حرج لنگڑے پر کوئی حرج نہیں اگر کوئی لنگڑا چل ہی نہیں سکتا ہے ولا علی المریض حرج اور بیمار پر کوئی حرج نہیں ایک وقت میں وہ بیمار ہے نہیں جا سکتا جب تندرست ہو جائے گا چلا جائے اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی يدخله جنات اللہ اس کو داخل کرے گا ایسے باغوں میں تجری من الانہار جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی ومن يتولى اور جو کوئی منہ موڑے گا يعذبه عذابا الیما اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا دردناک سزا اب واقعہ شروع ہوتا ہے وہ بیعت کا جو آپ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی کتنے صحابہ نے مشہور روایت پندرہ سو صحابہ چودہ سو کی روایت ہے سیرت والوں کی ان حضرات نے جو بیعت فرمائی اور بے و سامانی میں فرمائی وہ کوئی جنگ کرنے گئے تھے گھر سے تیاری کے ساتھ گئے تھے وہ تو عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے لیکن اچانک جنگ کے حالات پیش آ گئے اس بے سر و سامانی میں اس طرح بیعت کی کہ آخری دم تک لڑیں گے ایک ایک اپنی جان قربان کر دے گا اور حضرت عثمان جو سفیر بن کر گئے تھے ان کے خون کا بدلہ لے گا اللہ کے ہاں وہ بیعت بہت پسند آئی لقد رضی اللہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا عن المؤمنین ایمان والوں سے سخت تحت الشجرہ جبکہ وہ بیعت کر رہے تھے آپ سے تحت الشجرہ درخت کے نیچے یہ پندرہ سو لوگ تھے اس میں حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر حضرت عثمان اور تمام صحابہ موجود تھے تو اسی وجہ سے امت نے کہا اللہ نے ان سے راضی ہونے کا اعلان کیا اب اگر کوئی ان سے ناراض ہے تو وہ کافر کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا ہے اللہ کہتا ہے میں ان سے راضی ہو گیا اور آگے آ رہا ہے کہ جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ کفر کے سوا اور کسی مرض میں مبتلا نہیں ہو سکتا ہے اذ یبایعونکا جبکہ وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے تحت الشجرہ ایک درخت کے نیچے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک یہ درخت موجود تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کٹوا دیا کیوں کٹوایا اس کی وجہ دو بیان کی جاتی ہے مشہور وجہ یہی بیان کی جاتی ہے اس لیے کٹوا دیا کہ لوگ کثرت کے ساتھ اس درخت کو دیکھنے کے جانے لگ گئے تو وہ گھبرا گئے کہ کہیں یہ شرک کا ذریعہ نہ بن جائے اور بعض حضرات نے کہا اس لیے بھی کٹوایا کیونکہ وہاں کئی درخت تھے اختلاف ہونے لگ گیا کہ کون سا ہے تو انہوں نے اس درخت کو ہی کٹوا دیا تاکہ امت میں خام خواہ پھوٹ نہ پڑے واللہ عالم فعلم ما فی قلوبہم تو اللہ نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اور کیا ہے ان کے دلوں میں خالص ایمان فانزل السکینت علیہم اللہ نے اتارا ان کے اوپر سکون کو واطا فتحا قریبا اور اللہ نے ان کو بدلے میں دی ایک قریبی ملنے والی فتح ومغانم کثیرا اور بہت ساری غنیمتیں یا جن کو وہ لیں گے اللہ نے ایک تو یہ فتح عظیم عطا فرمائی اور قریبی فتح خیبر کی فتح کے لیے بھی بشارت آ گئی اور بہت ساری غنیمتوں کے لیے جن کو وہ لیں گے وقان اللہ عزیز حکیمہ اور اللہ ہے غالب اور حکمت والا وعدکم اللہ مغانم کثیرا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تم سے بہت ساری غنیمتوں کا تا جن غنیمتوں کو تم لو گے فعجل لكم تم بھی تو اللہ نے جلدی دے دی تم کو یہ غنیمت کون سی ہے خیبر والی غنیمت وہ کب فائی دی اور لوگوں کے ہاتھ روکے تم سے وَلِتَكُونَ آیَةً آ اور تاکہ یہ فتح مبین اور یہ بیت بھی ایمان والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے وَيَهْدِيَكُمْ یہ مُسْتَقِيمًا اور اللہ تعالی رہنمائی کرے تمہاری سیدھے راستے کی جانب لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روکا وہ یہاں کون لوگ مراد ہیں اکثر حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہاں مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسی دوران مدینہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی کون لوگ تھے آگے آئے گا سورہ انشاءاللہ اس سے بعد جو سورت سورہ حجرات اس میں بنو اسد اور بنو غطفان یہ دو قبیلے تھے بڑی شرارتیں کرتے تھے پانچویں بارے میں ان کا تذکر آیا تھا جب موقع ملتا تھا تب مسلمانوں پر حملہ کرتے تھے انہوں نے ارادہ کیا کہ مسلمانوں پر حملہ کریں کہنے لگے کہ بڑا اچھا موقع ہے مسلمان تو گئے ہوئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے ہم ان کے گھروں پر حملہ کریں گے ان کے بیوی بچوں کو گرفتار کر کے لائیں گے ان کے گھروں کا تحس نحس کریں گے مال بھی لوٹیں گے بعض حضرات نے کہا کہ یہودیوں نے بھی یہ پلان بنایا تھا لیکن پھر کیا کیوں نہیں دونوں نے یہ کہا پلان بنا مگر جب ان کے بڈھو کو پتا چلا انہوں نے کہا مسلمان اتنے سیدھے نہیں ہیں یہ کیسے تم نے سوچ لیا کہ پندرہ سو کا قافلہ پانچ سو کلومیٹر دور چلا گیا مکہ المکرمہ اور انہوں نے مدینہ کی سیکورٹی کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا ہوگا غیر ممکن ہے انہوں نے پہلے یہاں کی سیکورٹی کا انتظام کیا ہوگا اس کے بعد وہ یہاں سے تشریف لے گئے ہوں گے انہوں نے نہیں حملہ کیا بعض حضرات نے مکہ والوں کا ہی بیان کیا وقف سے ان کوم اور لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روکا اس سے مراد کون لوگ ہیں وہ دو سو لوگ جو اچانک حملہ کر کے مسلمانوں میں دھگڑ مچانا چاہتے تھے قتل و غارت کرنا چاہتے تھے ان کے ہاتھوں کو تم سے روکا اور کرینے قیاس ہی لگتا ہے وہ اخلا لم تک دیرو اور کچھ دوسری غنیمتیں ہیں لم تقدروا علیہا تم نے ان پر قدرت نہیں حاصل کی قد احاط اللہ اللہ نے وہ غنیمتیں گھیر کر رکھی ہوئی ہیں تمہارے لیے وکان اللہ علی کل شین قدیرہ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے یہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ نے ان کو تم سے دور رکھا اگر وہ جنگ بھی کرتے کیا کر لیتے یہ پندرہ سو پورے مکہ کے لیے کافی تھے ان کے ساتھ اللہ کی مدد تھی قاتلکم اللہ واتل اگر وہ جنگ کرتے کم تمہارے ساتھ اللہ زین کفر وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا تھا مکہ والے لولو الدب تو وہ پیٹھ دکھا کر کے بھاگتے ثم لا یجدون پھر وہ نہ پاتے ولیم ولا نصیرا نہ کوئی کام بنانے والا نہ مدد کرنے والا یہ پندرہ سو کا وہ قافلہ تھا یہ دل کے صاف انسان اللہ کے پسندیدہ انسان یہ تو پوری دنیا کے لیے کافی تھے سنت اللہ اللہ کا یہی طریقہ ہے مطلب اللہ اسی طرح اپنے خاص بندوں کی مدد کرتا ہے اللہ تع قد خلط من قبل جو اس کا طریقہ گزر چکا پہلو میں ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا اور تو ہرگز اللہ کے طریقے میں تبدیلی نہیں پائے گا وہ ول وہی تو ہے کف ایدیہم عنکم جس نے ان کے ہاتھوں کو روکا تم سے فائی دیا اور تمہارے ہاتھوں کو روکا ان سے نہ تم کو ان پر ہاتھ چلانے دیا نہ ان کے ہاتھ تمہاری طرف بڑھنے دیے وہ دو سو لوگ آئے تھے اور اسی تم نے گرفتار بھی کر لیے تھے اگر ان گرفتاروں کے تم گلے کاٹ دیتے تو حالات بگڑ جاتے اللہ نے تمہارے ہاتھوں کو بھی روکا ان کے ہاتھوں کو روکا کہاں بھی بطنی مکہ مکہ کے پیٹ میں یعنی بالکل پاس پہنچ گئے تھے من بعد ان علیہم اس کے بعد کے ان کے اوپر اللہ نے تم کو کامیابی دے دی تھی وکان اللہ بما تعملون بصیرا اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ بصیرا اس سب کو دیکھنے والا ہے کفرو وصدوکم عن المسجد الحرام اللہ کی حکمت تھی اللہ نے ان کو تم سے روکا تم کو ان سے روکا اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ نہ ہوتی اور جنگ ہو جاتی تو چٹنی بن جاتی مکہ والوں کی اور بننی چاہیے تھی انہوں نے جرم بہت کیے تھے یہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ ہونے نہیں دی کیوں ان کی چٹنی بننی چاہیے تھی جرم انہوں نے کیا کیے تھے ہم اللہ یہی تو ہیں وہ لوگ اللہ کفروا جنہوں نے کفر کیا وہ سدو المسجد الحرام اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور تم کو کیا روکا ولح اور قربانی کے ان جانوروں کو بھی روکا محکوفن جو رکے رہے بندے رہے ان لوگ محلہ اس سے کہ وہ پہنچتے اپنے پہنچنے کی جگہ میں یا پہنچتے وہ حلال ہونے کی جگہ میں لیکن ان کو نہیں جانے دیا گیا یہیں روکے گئے اور یہی قربانی دے کر کے ایمان والے واپس پلٹے ولولا رجال اور جنگ ہوئی کی اتنے بڑے مجرم تھے پھر اللہ نے ان کے اتنے بڑے جرم دیکھتے ہوئے جنگ کیوں نہیں ہونے دی فرمایا مسئلہ کچھ اور تھا وہ کیا ایمان والے کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے حدیث میں ہے نا کہ ایک بھی ایمان والا زندہ رہے گا قیامت نہیں آئے گی جب ایک بھی نہیں رہے گا اللہ اللہ کہنے والا تب قیامت آ جائے گی اللہ کے ایمان والے کی کیسی قدر ہے فرمایا مکہ میں کچھ چھپے ہوئے ایمان والے تھے کیسے چھپے ہوئے کہ تم تو ہجرت کر کے آ گئے وہ بچارے کمزور تھے وہ ہجرت کر نہیں سکتے تھے مگر اللہ نے ان کو ایمان نصیب کیا ہوا تھا وہ ایمان کی امانت کو اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے تھے اگر گمسان کی جنگ ہو جاتی تو وہ بھی بچارے مارے جاتے اور تم یہ سوچ کر ان کو مار دیتے کہ یہ کافر ہیں اور حالانکہ وہ ایمان پر تھے اور ان کو بھی دکھ ہوتا کہ ہمیں ہمارے بھائیوں نے مار دیا اور کافر خوش ہوتے کہ یہ لو یہ بڑے بڑے پھرتے تھے مسلمان ان کو تو اپنے بھائیوں نے کام تمام کر دیا ولولا رجال اور اگر کچھ مرد نہ ہوتے مؤمنون ایمان والے و اور کچھ عورتیں نہ ہوتی مؤمنات ایمان والیاں لم تعلموہم تم ان کو نہیں جانتے تھے لم تعلموہم تم ان کو سمجھے کچھ کہ نہیں لم تعلموہم کون ہیں جو نہیں جانتے تھے صحابہ ہیں تو صحابہ تو نہیں جانتے کہ دل کے اندر کس کے کیا ہے کون ایمان لایا اور کون نہیں لایا تو اگر حیرے گہرے نتو خیرے کو لئے کہا جائے اس کو پتا چل جاتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں کیا ہے لن لم تم ان کو نہیں جانتے تھے انتطعوہم کہ تم ان کو روند ڈالتے فتصیبکم منہم معرتم بغیر علم تو پہنچتی تم کو منہم ان کی طرف سے معرت بڑی خرابی بغیر علم بغیر علم کے کیا شرمندگی پہنچتی ندامت پہنچتی کیا ندامت جب تم کو پتا چلتا کہ ہم نے اپنے بھائیوں کو مار دیا ہائے ہائے کتنی شرمندگی کتنا دکھ ہوتا اور پھر کافر بھی ہنستے ان کو بھی دکھ ہوتا ان کے رشتہ داروں کو بھی دکھ ہوتا اس لیے پروردگار نے جنگ کو روک دیا ایک تو یہ مسئلہ تھا ایک اور مسئلہ لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء تاکہ داخل کرے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جس کو چاہے اگر یہ جنگ ہو گئی ہوتی تو ابو سفیان بھی مارے جاتے اکرمہ بھی مارے جاتے خالد بن ورید بھی مارے جاتے صفوان بھی مارے جاتے ابو البختری بھی مارے جاتے اور کون کون مارے جاتے لیکن اللہ چاہتا ہے کہ ان کو اپنی رحمت میں شامل فرمائے یعنی ابھی ان کو سوچنے کا اور موقع ملے دو سال تک اور پھر مکہ فتح ہو اور پھر ان کو ایمان نصیب ہو جائے یہ تیسری بات تھی ولو تزینوا الذين كفروا اور اگر وہ جدا ہو جاتے تو ان سے جو ایمان والے ہیں لہذم الذين كفروا تو ضرور بے ضرور ہم سزا دیتے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا منهم ان میں سے عذاب علیما دردناک عذاب کی اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمیہ یاد کرو جب بنایا تھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا انہوں نے ڈھال دیا تھا اپنے دلوں کے اندر الحمیت حمیت الجاہلیہ جوش کو کون سا جوش جاہلیت کا جوش قومی جوش عصبیت کا جوش جوش آ گیا تھا اللہ علی رسول تو اللہ تعالیٰ نے سکینہ نازل فرمایا اپنے پیمبر پر المؤمنین اور ایمان والوں پر وَأَلْزَمَهُمْ اور اللہ نے چپکا کر رکھا ان کے ساتھ کلمت مت تک تقوی کی بات کو یہ جوش کن کے دلوں میں آیا تھا اکثر نے تو یہی کہا کہ مکہ والوں کے دل میں آیا تھا جہالت کی باتیں کر رہے تھے انتہائی بے وقوفی کی باتیں کر رہے تھے اور بعد نے کہا کہ ان کے اس جوش کے اوپر صحابہ کو بھی جوش آ جاتا لیکن الزمہم کلمت تک تقوا اللہ نے پرہیزگاری کی بات کو ان کے ساتھ چپکا کر کے رکھا کیوں وقانو حق بها اور وہی تو تقوی کے زیادہ مستحق تھے تقوی والی بات کے وہ اور وہی تو تقوی والی بات والے ہیں اگر وہ متقی نہ ہوں پرہیزگار نہ ہوں تو پھر قیامت تک کوئی متقی بن ہی نہ سکے عليما اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے اب آگے وہ خواب کی بات کہ خواب دیکھا تو تھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا مگر صحابہ واپس آئے حضرت عمر نے تو عرض ہی کر لیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ ہم سر مڈا رہے ہیں اور ہم بال کٹوا رہے ہیں اور ہم مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں آپ تو فرما رہے تھے نا ایسا آپ نے خواب دیکھا خواب تو نبی کا بالکل وہی ہوتا ہے فرمایا آپ نے کیا میں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اسی سال ایسا ہوگا حضرت عمر نے عرض کیا کہ یہ تو نہیں فرمایا تھا فرمایا ہوگا اور اگلے سال ہو کر کے رہے گا اور بالکل وہ اگلے سال لقد صدق اللہ رسول بالحق اللہ تعالیٰ نے یقین سچ دکھایا تھا اپنے رسول کو خواب بالحق برحق طریقے سے لقد خلن المسجد الحرام تم ضرور بے ضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا آمینین امن کے ساتھ چنانچہ دوسرے سال داخل ہوئے کوئی ڈر نہیں کوئی خوف نہیں محلقین قینل اس حال میں کہ تم اپنے سروں کو منڈانے والے ہوں گے وہ مقصرین اور بال کٹوانے والے ہوں گے پہلا درجہ منڈانے کا اس کو پہلے بیان کیا لا تخافون تم نہیں ڈرو گے فعلم ما لم تو اللہ نے وہ جانا جو تم نے نہیں جانا تھا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ اس صلاح میں کیا کیا فائدے ہیں اللہ نے وہ فائدے سمجھے جو تم نہیں سمجھتے تھے من دون ذلك فتحا قریبا تو اللہ تعالیٰ نے بنا دی اس کے سوا فتحا قریبا قریبی ملنے والی فتح مطلب اس فتح سے پہلے ایک بڑی فتح تم کو دے دی خیبر کی فتح چنانچہ خیبر فتح ہوگی کب ہوا زوقاتہ میں یہ واقعہ پیش آیا یہاں سے واپس تشریف لے گئے سال پورا ہوا ذلحجہ کا مہینہ گزرا محرم کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے خیبر کو فتح کروا دیا ودی ارس ال رسول وہی تو ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو بلحدا ہدایت دے کر وہ دین الحق کی اور حق کا دین دے کر بھیجا اور آپ آئے کس لیے یوز ہی رہو دین تاکہ اللہ تعالیٰ غالب کر دے اس دین کو تمام دینوں پر تمام کس کا اس میں جنس ہر دین پر اللہ تعالیٰ اس کو غالب کرنا چاہتا ہے اور یوں غالب ہوگا یہ فتح جو صلح ہوئی یہ فتح مبین ہے اور سارے دینوں پر غلبہ ہے اب عیسائیت کو خط لکھے جائیں گے اب مجوسیت کو خط لکھے جائیں گے اب دنیا بھر میں خطوط بھیجے جائیں گے اور یوں یہ دین پورے دینوں پر غالب آئے گا اور ہر حارزی جی ہوش اور عقل مند انسان یہ ماننے کے لیے مجبور ہوگا کہ سچا دین بس یہی ہے بلکہ دین ہی یہی ہے وہ کفا بلّہ اور اللہ کافی ہے گواہی دینے کے اعتبار سے محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مگر یہ قرآن کی تلاوت میں نہ کہیے گا آپ اور نہ نماز میں قرآن تو اسی طرح تلاوت کرتے جائیے محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں صحابہ کے دل پر وہ تھوڑا سا دکھ تھا کہ جو ہم نے لکھا تھا محمد الرسول اللہ اور سہیل بن عمر نے اس کو مٹوایا تھا وہ کیوں اس نے مٹایا اور ہمیں برداشت کرنا پڑا اور میں اللہ کہہ رہا نا آپ محمد الرسول اللہ ہیں ان کے مٹانے سے کیا ہو جاتا ہے کفا بلّہ شہیدہ اللہ گواہی دے رہا ہے نا ان کی گواہی سے کیا ہوتا ہے والذین ماہو ہو اشد القفار اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں صحابہ والذین اور وہ صحابہ معہو جو آپ کے ساتھ ہیں علی الکفار وہ کافروں کے مقابلے میں بہت سخت ہیں رحماء بینہم اور آپس میں بہت زیادہ رحم کرنے والے نرم ہیں تراہم آپ ان کو دیکھتے ہیں رکعا سجدہ رکعن سجدا کبھی ان کو رکوع میں دیکھو گے تم اور کبھی ان کو سجدوں میں دیکھو گے جب تک وہ فضل رضوانا تلاش کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے فضل کو اور اس کی رضا کو بعض لوگوں نے یوں بھی تقسیم کرنے کا کی کوشش کی اور ہو سکتا ہے ویسے بھی ہو کہ والذین نما جو ان کے ساتھ تھے اشارہ حضرت ابوبکر بکر صدیق کی طرف کہ وہ اس وقت میں بھی ان کے ساتھ تھے جب کوئی نہیں تھا غار طور کے اندر کوئی نہیں تھا وہ ساتھ تھے اور اشدہ الکفار حضرت عمر روحماؤ بینہم حضرت عثمان تراہم رکعن سجدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ان کی عبادتیں مشہور ہیں ایک ایک اللہ نے ایک ایک صفت عطا فرما دی حضرت ابو بکر کو معیت عطا فرمائی اور حضرت عمر کو علی القفار اور حضرت عثمان کو رحماء بینہم اور حضرت علی کو ذوق عبادت کتنا ذوق عبادت آپ پڑھ چکے کہ تیر لگ جائے تو نماز میں نکال لو نہیں پتا چلے گا تیر نماز میں نکالا جائے اس میں کتنا گوشت واپس آتا ہے اللہ اکبر یونی کو تھا ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے فضل من اللہ اللہ کی طرف سے فضل کی وجہ سے اور اس کی رضامندی مندی سیماہم فی وجوہہم سیماہم ان کی نشانی ہے فی وجوہہم ان کے چہروں میں من اثر سجدوں کے اثر سے کیا ہے ذالک مثلہم سجدوں کا اثر ہے پیشانیوں پر اس سے ان کی پہچان ہوتی ہے ذالک مثلہم فی التورات ان کی یہی مثال تورات میں بھی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو ہوں گے وہ ان کے ساتھ رہیں گے اشدہ ان علی الکفار ہوں گے رحماء بینہم ہوں گے تراہم رکعن سجدہ ہوں گے وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ اور یہی مثال ان کی انجیل میں ہے تَذَرْعٍ أَخْرَجَ شَطَاهُ فَآذَرَهُ فَاسْتَغْلَزَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ اللہ اکبر صحابہ کی مثال کیسی ہے فرمایا ذرا پلٹ کر دیکھو اس تاریخ کو جب پہلے دن آپ نے دعوت دی تھی اور آپ کے ساتھ ایک دو لوگ جڑے تھے پھر جڑتے گئے جڑتے گئے جڑتے گئے قافلہ بنتا گیا یہاں تک کہ آج پوری دنیا ان سے تھر تھرا رہی ہے پندرہ سو آپ کے ساتھ بیت کر رہے ہیں کن کھیتی کی طرح ہے اخرج ایشا جس نے نکالا اپنی سوئی کو شطعہ وہ پہلا پودا جو زمین سے نکلتا ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں کہیں پر اس کو پنگڑی کہتے ہیں کہیں پر اس کو سوئی کہتے ہیں کہیں پر اس کو پھولوں کہتے ہیں جو بھی کہیں اس کو نکالا اس نے اپنے ٹہنی کو زمین سے نکلی فا پھر اس نے اس کو مضبوط کیا فس پھر وہ موٹی ہوئی فستا پھر وہ کھڑی ہو گئی آلہ سوقی اپنے تنے پر یہی صحابہ کا حال ہے کمزور تھے اٹھے پھر مضبوط ہوئے پھر تکڑے ہو گئے پھر کھڑے ہو گئے یو جی کاشت کرنے والوں کو یہ بہت اچھی لگتی ہے جس نے یہ کھیتی تیار کی جب وہ اس منظر کو دیکھتے ہوں گے کتنا خوش ہوتے ہوں گے اور آخری بیماری کے موقع پر جب آپ نے صحابہ کی جماعت لگی ہوئی دیکھی آپ کی آنکھوں سے خوشی کے فرفر آنسو ٹپکنے لگے اے میرے مالک یہ ایک جماعت تیار کی ہے ایک جماعت آپ خوش ہو گئے آپ نے فرمایا بس دین کی تکمیل ہو گئی اب وہ جماعت تیار ہو گئی ہے جو پوری دنیا میں دین کو پہنچا دے گی الیوم اکملت لکم دینکم آج ہوئی تکمیل دیکھیے تکمیل کا مطلب یہ تھوڑا تھا پوری دنیا میں دین پہنچ گیا ابھی تو پاس میں فارس ہے وہاں نہیں پہنچا ابھی پاس میں روم ہے وہاں نہیں پہنچا ابھی تو دائیں بائیں کہیں نہیں دین پہنچ پایا ہے بہت جگہوں پر پھر کیوں کہا کہ دین مکمل ہو گیا یہ جماعت تیار ہو گئی ہے اب یہ کام کرنے کے لیے کافی ہے بهم الکفار تاکہ غصہ دلائے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے کفار کو اسی لفظ کے اوپر امام مالک رحمت اللہ نے کہا تھا کہ جو صحابہ سے محبت نہ کرے اس کے ایمان کا میں کبھی بھروسہ نہیں کر سکتا ہوں بغض صحابہ کفر کی علامت ہے صحابہ سے جو بغض کرے گا وہ کافر اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے غصہ دلائے وعملوا الصالحات منہم اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا جو ان میں سے ایمان لائے ان تمام سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے منہم ان میں سے مغفرتن بخشش کا وہ عجراً عظیمہ اور بہت بڑے اجر کا یہ سارے انسانوں کے لیے وعدہ صدق اللہ مولانا العظیم